وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أسمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم اور وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے ایسی بیل دار سبزیاں اور پھل پیدا کیے ہیں جو چھپروں کے ساتھ دوسرے درختوں کے ساتھ چمٹ کر بڑی ہوتی ہیں وہ غیر معروشات ہیں اور کچھ ایسے پھل دار درخت اور بیلیں ہیں جو دوسرے کے ساتھ چپک کر نہیں جاتی ہیں ون وقل اور ایسی کھجور اور کھیتیاں مختلف جن کے کھانے کے اعتبار سے ذائقے مختلف ہیں اور زیتون اور سیتون اور انار متشاد جو ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی طور پر ملتے جلتے ہیں بعض ذائقے کے اعتبار سے ملتے جلتے ہیں وغیرہ متشادی اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ظاہری طور پر ایک دوسرے سے نہیں ملتے جلتے قلوم ان سم ہی اذا اسمر کھاؤ ان باغوں کے پھلوں کو جب یہ پھل آور ہو جائیں اور پھل پک جائیں وہ آتو حق یوم حسادی اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو جب ان کھیتیوں کو یا ان پھلوں کو کاٹو ولا تصرف اور اصراف نہ کرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اصراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا بات ہو رہی تھی کہ مشرقین مکہ کچھ اللہ کے نام پر نکالتے اکثر غیر اللہ کے نام پر نکالتے تھے کبھی قتل کرتے بچوں کو کبھی اور طرح طرح کی خرافات اپنی طرف سے ایجاد کر لیتے تھے تو اس رقو میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی ذکر کیا ہے جو جانور انسان کے لیے حلال ہیں آگے یہ پورے سبق میں آئیں گے دمبوں کا بکروں کا اونٹ کا وغیرہ سب کا ذکر ہے اور اس رقو میں گلات کا نباتات کا پھل فروٹ کا بھی اس میں ذکر کیا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نعمتیں ہیں فرمایا اللہ کا نظام دیکھو کہ بہت تو سارے پھل ایسے ہیں کہ جن کی بیلیں دوسرے درخت کی محتاج ہوتی ہیں اور چھپر کے ساتھ جڑ کر جاتی ہیں وہ محتاج ہوتے ہیں اور بہت ساری بیلیں ایسی ہیں کہ جو محتاج نہیں ہوتی ہیں ویسے ہی زمین کے اوپر وہ لیٹ جاتی ہیں جیسے خربوزے تربوزوں وغیرہ کی بیلیں اور بہت سارے درخت ایسے ہیں کہ جو خود ان کے تنے ہیں اور مضبوط تنے ہیں ہر طرح کے مختلف طرح کے میوجات جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے عجیب بات لکھی ہے علماء تفسیر نے کہ انگور جو ہے سب سے زیادہ مقوی پھل ہے سب سے زیادہ مقوی پھل انگور اور کھجور ہے انگور اس سے بھی زیادہ مقوی ہے لیکن خود مقوی نہیں ہے اپنے آپ کو سنبھالنے میں ضعیف ہے کہ دوسرے لوگ ساتھ چھپر لگاتے ہیں آپ بلوچستان کا علاقہ دیکھو نا کہ کس طریقے سے وہ ٹہنیوں کے ساتھ وہ جوڑتے جا رہے ہیں جوڑتے جا رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ان کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں انگور کے گچھے تو اس کو فرمایا انشا جنات وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ایسے بیل داریں بیلیں کہ جو دوسرے کے ساتھ چپک کی جاتی ہیں چھپروں کے ساتھ جوڑ کے جاتے ہیں اور انہوں نے بڑے طریقہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ نیچے لٹکانے کے اور حفاظت کا وہ غیر ہیں اور بعض ایسی بیلیں ہیں کہ جو دوسرے کے ساتھ چپکنے کی محتاج نہیں ہیں یعنی وہ تنے دار درخت ہیں جیسے کھجور ہوتے ہیں سیب ہیں وغیرہ وغیرہ ان کے اپنے درخت ہیں اور کچھ بیلیں ایسی ہیں کہ جو اوپر تو نہیں چڑھتی لیکن زمین پر بیٹھ جاتی ہیں یعنی انسان اگر اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہے غور و فکر کرنا چاہے اور اللہ کو پہچاننا چاہے تو اس کے لیے ایک تربوز کی بیری کافی ہے وہ خود کتنی کمزور سی یوں صحراؤں میں پڑی ہوتی ہے اور اتنا بڑا بڑا اس میں تربوزہ لگتا ہے اس میں رنگ کون کرتا ہے اتنا بڑا اس میں حجم کہاں سے آیا ہے اور اس کی جو اصل ناقد ماں ہے وہ بیر وہ کتنی کمزور اور اس کا پھل کتنا بڑا مضبوط اور اس طرح وفیق الشی لہو آیا تم تدل على انه واحد ہر چیز اس کا پتہ دے رہی ہے والنخل والزرع مختلف سرحا اس میں کھجوریں ہیں اور کھیتیاں مختلف پکڑوں کہ ان کا کھانا مختلف طرح کی ہیں یہ ذائقے کے اعتبار سے تاثیر کے اعتبار سے ہجوم کے اعتبار سے کھجور کی بات کہ ہمارے ہاں تو کھجور کا نظام ہی سارا دہن بہن کر دیا جاتا ہے نا جیسے کہ کھجور کی وہ ہوئی تو اس کو بوروں میں بند کرتے ہیں پھر بھٹیوں میں بند کرتے ہیں پھر جا کے وہ پکتی ہے سعودی عرب جو خط استوا میں بالکل سینٹر پر ہے اس کی کی کھجور کھجور دنیا میں صرف ان اپنے درخت کے اوپر پکتی ہے باقی سب جو جو ہماری کھجوریں ہیں یہ اپنے درخت پر نہیں پک سکتی کیونکہ جو درجہ حرارت کھجور کو پکنے کے لیے چاہیے وہ ان ملکوں میں نہیں ہے جو خط استوا سے تھوڑا سا سیٹ کے اوپر ہو اب وہاں دو ریال میں بھی کلو ہے کھجور بعض دفعہ ریال میں بھی لگ جاتی ہے وہ سستا بازار بھی لگاتے ہیں حاجیوں کو دھوکہ دینے کے لیے پرانے زمانے کی کھجوریں کیڑے لگے ہوئے وہ خیمے کے اندر وہ شہر صدین مدینہ میں وہ یوں لگا دیتے ہیں سستا بازار لگ گیا یہ سستا مستا یہ سیل میل یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ سب فراڈ ہوتا ہے ہمیں بے بنانے کے لیے ہوتا ہے کوئی سیل میل نہیں ہوتا اس چیز کا پہلے سے ہی پانچ سو ہے تو ہزار لگا کر اس کو پچاس فیصد ریٹ اور لوگوں کا رش دیکھو کہ وہ خریدیں وہاں بھی یہی ہوتا ہے کھجور ایک جنس ہے لیکن اس کا مختلف رنگ ہجوم سہکا وغیرہ کہ دو ریال ریال پر بھی کلو ہے اور سو ریال پر بھی کلو ہے مختلف وہ ان کے کھانے میں تاثیر مختلف فائدہ مختلف ذائقہ مختلف اور اجوق حجوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المدینہ حجوت ہوتی ہی مدینے کی ہے علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کے اس فرمان سے پہلے دوسرے علاقوں میں اجوا ہوتی تھی آپ نے جب فرمایا کہ اجمو تو من المدینہ اجوا تو ہوتی ہی مدینہ کی ہے تو اس کے بعد دوسرے علاقوں سے اجوا نہ پیل ہو گئی اور صرف مدینہ طیبہ میں اجوا ہو گئی اور اتنے بڑے بڑے باغات ہیں اتنے بڑے گزشتہ سال مجھے ایک ساتھی ایک باغ میں لے کے گیا بڑی اچھی کھجور وغیرہ اور وہ ہدیہ بھی دیتے ہیں وغیرہ کو جان پہچان تو میں نے اس بندے کو اس کے ساتھ لقب ہے وہ فلانا عبداللہ شیخ ان نخیلی میرے ذہن میں آیا کہ یہ نخیلی تو شیعہ کو کہتے ہیں میں اس ساتھی سے پھر پوچھا کہ یہ نخیلی جو ساتھ ہے یہ تو ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے کہ یہ تو رابطی شیعوں کو کہتے کہتے ہاں حجو کھجوروں کے باغات تقریباً مدینہ میں سب شیعوں کے پاس ہیں اور یہ شیعہ بندہ لیکن اس طرح اتنا وہ نہیں ہے گزارا کرتا ہے تو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فائدے بیان فرمائے کہ کھجور کوئی کھائے سادہ نے کھائے زہر کے اثر سے سم سے فلاں چیزوں سے فلاں بیماری سے نجات پائے گا اجوا کھجور کی فضیلت اور اگر اس کی گٹھلی کو کوئی رگڑ کے کھائے تو دل کی رگیں کھل جائیں گی دل کے مرض نہیں ہوگا اجوا ساری چکا اجوا جایا اور میں خوب ذرا مختلف ان کہ یہ کھیتیاں یہ کھجوریں ان کے صحتیں مختلف تاثیر مختلف بعض کھجوریں اتنی چھوٹی اور جو امبر کھجور ہے وہ اتنی بڑی بڑی تین تین انچ لمبی کھجور ہے جو امبر اور خصوصاً غزل بہت جان ہوا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پہاڑ کے بارے میں بہت فضیلت ہے ایک بیان میں آپ نے فرمایا کہ اور پہاڑ سے کچھ نہ کچھ کھایا کرو حتیٰ کہ کچھ نہ ملے تو اس پہاڑ کے گھاس کو کھا لو اس میں برکت ہے اس میں شفا ہے وہاں وہ کالی عورتیں ڈھیر لگا کر وہ گھاس کو بھی رکھ کے بیٹھی ہوتی ہیں یہ پیٹ کے درد کے لیے ہے یہ فلانا کعوہ ہے یہ فلانا کعوہ ہے اور وہاں پر عہد والی جگہ میں یہ لوگ امبر کھجور کو بھی بیچ رہے تھے امبر کھجور بہت اچھی کھجور ہے اور بہت بڑی کھجور ہوتی ہے خصوصاً جب وہ پیلے رنگ میں ہو تو زیادہ تاثیر رکھتی ہے فرمایا زیتون ورما متشاد ہوں بغیر متشادی یہ دیکھو کس طرح کے پھل ہیں میوہ چاہت ہیں یہ دیکھتے ہیں اللہ پاک نے ادا کی ہے اور اس انسان کے لیے ہیں وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے بے نیاز ہے یہ سب اس انسان کے لیے نعمتیں ہیں اور انسان کی ذمہ کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو اس میں سے جو اللہ کا حق بنتا ہے وہ ادا کرو وہ زیتون زیتون ہے ہر لحاظ سے شفا ہے رما انار انار ایک عربی زبان میں ہمارا درس نظامی کتاب پڑھائی جاتی ہے تعلیم متعلم اس کا نام ہے اس میں وہ دماغ کے نسخے بیان کرتے ہیں کہ مولوی لوگ یہ چیز استعمال کریں مچھلی استعمال کریں فلاں انار کی بہت فضیلت لکھی ہے کہ انار کھانا اور تھوڑا سا انار جو ترش ہو وہ دماغ کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جب افغان کی حکومت اور ان کے اوپر تھی تو شاہ عبدالی جب دہلی میں گیا تو وہاں سے ناراض ہو کر واپس کندہار پہنچ گیا یہ کیا بات ہوئی ہے دلی دارال سلطنت دار الخلاف ہے ان کا اور یہاں پر کندہاری انار نہیں ملتا چھوڑو اس دار میں نہیں رہتے جہاں کندہاری انار ملتا ہے کندہاری انار تھوڑا سا سرخ اور تش میں رہتا ہے دماغ کے لیے مفید اللہ کی نعمت ہے آپ اس کو کھولے ہیں اس کے اندر سٹنگ کیسی ہے وہ دانوں کو جوڑا جاتا ہے اس کے اوپر غلاف چڑھاتے یا اللہ رب العزت کے امر کے ساتھ یہ ہوتا ہے فرمایا وہ زیتون اور رمان متشابہ ہوں تو غیر متشابہ بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں بعض نہیں ملتے جلتے بعض کا رنگ بدانا اور طرح کا رنگ کنداری کا اور طرح کا رنگ کن کا حجم چھوٹا کن کا بڑا کوئی ملتے جلتے ہیں کوئی ملتے جلتے نہیں یہ اللہ کی قدرت ہے ہر ہر طرح کی چیز موجود ہے کسی کا ظاہری حجم ملتا ہے ذائقہ نہیں ملتا کسی کا ظاہر نہیں ملتا بعض کا ذائقہ آپس میں ملتا جلتا ہے سب اللہ کی قدرت ہے جب یہ پھل پک جائیں تو اس میں سے کھاؤ اللہ کا شکر ادا کرو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جب پہلا پھل کھاؤ تو دعا کرو کہ اللہ پاک یہ پہلا پھل آپ کھلا رہے ہیں اس میں میرے لیے برکت رکھ دے اور اس موسم کا یہ والا آخر میں بھی پھل کھلا دے یعنی زندگی میں برکت ہو یہ پھل کی ابتدا جیسے ابتدا کیا تو اس پھل کے انتہا بھی ہمیں نصیب ہو جائے اور وہ بھی کھائیں وہ آپ یوم کا اور یہ جو پھل اللہ نے دیے غلات دیے نباتات دیے نیوجات دیے ان میں اللہ کا حق بھی ادا کرو یوم حسادی جس دن پھل کاٹو جس دن کھیتی کاٹو جس دن میرے جات یہ غلات اپنے قبضے میں لے لیتے ہو جب پک جاتے ہیں تو اس میں سے ان کا حصہ اللہ کا حصہ نکالو اور دوستو اللہ کی عجیب نظام ہے کہ جس چیز میں جس مال میں حاصل کرنے میں مشقت ہے اس میں اللہ نے اپنا حصہ کم رکھا ہے اور جس غلے میں وغیرہ میں پکنے میں انسان کی مشقت کم ہے اس میں اپنا حصہ اس مطابق رکھا ہے اور جس میں بالکل کم ہے مشقت اس میں پھر حصہ تھوڑا زیادہ ہے مثلا اگر کسی کو کان مل جاتی ہے سونے کی چاندی کی اس طرح کا کان خزانہ مل گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ خود اس نکالنا ہے یہ تو ہوتا ہے نا اس کے اوپر تو یہ قابلیت اچھا شرط سب خزانہ مل گیا اس میں تو اس کی کوئی مشقت کا دخل نہیں ہے اب نکالنا ہے اس میں سے صرف اس نے کوئی بو تو نہیں ہے وہ خزانہ پانی تو نہیں لگایا چوکیدار کو نہیں بٹھایا اس کو اللہ کی طرف سے یہ نعمت مل گئی تو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کے نام کو خمس دینا ہے اور اگر وہ کھیتی بارانی زمین ہے بارانی زمین ہے بارہ آتی ہے بس وہ فصل ہو جاتی ہے بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی تو اس میں دسواں حصہ نکالنا ہے اور اگر اس میں خود پانی لگانے کا انتظام ہے بھلے ٹویل ہے یا نہر ہے یا کنویں پرانے زمانے کے بیل چلتے تھے راحت ہے تو اس میں بیسواں حصہ اللہ کے نام پہ نکالنا ہے اگر پانی لگانے میں انسان کی مشقت کا دخل ہے خرچہ نکالے بغیر جو بھی ہو اس میں سے بیسواں حصہ اور اگر اللہ لگا رہا ہے بارانی زمین ہے جیسے اس پیدوار کا سارا علاقہ ہے اس میں پیداوار پر دسواں حصہ ہے اور اگر خزانہ مل گیا تو اس کے اوپر بیسواں حصہ ہے اور کاروبار کرتا ہے پیسہ کماتا ہے اس میں مشقت بہت زیادہ ہے ہر روز دکان پہ آنا مال کی سیٹنگ کرنی آج ریٹ لگانے آج لے کے آنا آج بیچنا کاروبار میں پیسہ جمع ہوا تو اس پہ فرمایا کہ سال کے بعد جب سال گزر جائے تو چالیسواں حصہ اس میں مشقت زیادہ تو زکات میں چالیسواں حصہ جو مفت آ گیا اس میں پانچواں حصہ جس میں پانی خود لگایا اس میں بیسواں حصہ اور جس میں اللہ نے پانی لگایا اس میں دسواں حصہ اور تیس بکریاں ہو گئیں ایک بکری تیس گائے ہو گئیں چھوٹی سی گائے پانچ اونٹ ہو گئے ایک اور بکری دینی ہے یہ اللہ کا ہر چیز میں نصاب مختلف مختلف ہے جس طرح جہاں جتنی مشقت ہے اس کے مطابق اللہ کا حق ادا کرو اور یوم حساب ہی بہت خاص بات کی طرح کیا جس دن کھیتی کاٹو اور آپ کے قبضے میں آ جائے اسی دن اللہ کا حصہ الگ کر دو بعض لوگ اس میں سستی کرتے ہیں اپنی بوریاں بھر کے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں پھر حساب کرتے رہتے ہیں پھر سستی بھی ہو جاتی ہے پھر دو چار مہینے چھ مہینے لیٹ ہو گئے اوسر نکالنا جس کو اوسر کہتے ہیں تو برانی زمین کا اوسر دسواں حصہ کوڑے والی زمین ہے ٹویلو کا بیسواں حصہ جو بھی جس چیز کا حصہ ہے یہ وہ حساب ہی جس دن کھیتی کاٹی ہے کھجور کی فصل لی مالکوں کے لی سیب کے لی جس کی بھی لی اس کا حصہ اس کے مطابق نکالو والا تصریف ان حب المصرفین ان شاء اللہ یہ بات اس رات کی کل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الانعام حمولتا وفرشا مما ولا خطوات رضا تب عدو مبین صدق اللہ شیطان اور جانوروں میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض جانور ایسے پیدا کیے ہیں جو بڑے بڑے قد والے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چھوٹے قد والے ہیں کھاؤ ان میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے جو حلال جانور ہیں ولا تب تب الشَّيْطَانِ اور شیطان کی پیروی نہ کرو بلا شبہ یہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے کل <clears throat> کے سبق میں آخر میں ولا تصرف ان نہ لا یحب المصرفین پر بات ہو رہی تھی تو وہ رہ گئی بات قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جب کھیتی پھل وغیرہ پک جائیں وہ اس کو استعمال کرو وہ آتو خط کہوں یوم سادی اور پھل کاٹنے وقت اور کھیتی اور غلات حاصل کرتے وقت اللہ کا حق نکال دو جس میں میں نے کل عشر کے اوپر بات کی ہے کہ دسواں حصہ بیسواں حصہ زکوٰۃ چالیسواں حصہ اور جو خزانہ حاصل ہو جائے تو اس میں پانچواں حصہ وہ آپ کو حق تو ہو گیوم شادی جو اللہ کا حق ہے وہ دے دو جو آپ کی ذمہ واجب ہے دسواں حصہ بیسواں حصہ وہ دو تھوڑا بہت بندہ اوپر اضافہ بھی دے دے کہ گویا ہم اس دینے کو کوئی اپنے اوپر ٹیکس نہیں سمجھ رہے ہیں خوشی سے دے رہے ہیں ایک تو اپنے رشتہ داروں کا بھلا ہے اپنے انسان ساتھیوں کا بھلا ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب بھی ہے عنایت بھی ہے آخرت کے اعتبار سے دنیا میں بھی مال میں برکت ہے جو اللہ کے راستے میں دینا ہے ایک تو اللہ نے سب کچھ مال دیا ہے تو اللہ کو ہی دے رہے ہیں نمبر دو کہ اس میں اپنے ساتھیوں کا بھلا ہے عزیز و اقارب کا جو غریب ہے ان کو دینا ہے پھر اس پر ویسے ہی نہیں انعام بھی ہے فضیلت بھی ہے آخرت میں اس پر سلا بھی ہے اور دنیا کے لحاظ سے کیا سلا ہے کہ اس مال میں خیر و برکت آ جاتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتا اس میں جس سے اللہ کا حق نکال دیا جائے لیکن ولا تو صرف اس میں اسراف نہیں کرنا ہے کہ ایسا نہیں کہ یوں ہی خرچ کر دیا وغیرہ عورت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس پر یہ عید نازل ہوئی کہ اللہ کا حق جتنا ہے اتنا دو زیادہ اصرار نہ کرو اللہ اصرار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا کھجوروں کا تو جب انہوں نے باغ سے پھل لینا کاٹنا شروع کر دیا تو یہ اعلان کیا کہ جو بھی مجھ سے سوال کرے گا میں ضرور اس کو دوں گا وہ لوگ آتے گئے اور وہ دوسروں کو بتاتے گئے یہ لیتے گئے دوسروں کو بتاتے گئے حتیٰ کہ اتنے سائلین آئے انہوں نے اعلان جو کر دیا تھا کہ ان کے واسطے ایک کھجور بھی نہیں بچی اس پر عید نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں بھی دینے میں اسراف نہیں کرنا کہ کل اپنے لیے کچھ نہ بچے اور پریشانی ہو جائے ایک ہوتا ہے اسراف ایک ہوتے ہے تبزیر اور ایک ہے ریا نبود اسراف کا معنی یہ ہے کہ عام روز مرہ زندگی میں جتنی ضرورت کی چیز ہے اتنا اتنی اس کو خریدی جائے ضرورت سے فالتو نہ لی جائے ضرورت کی چیز ہے مکان ہے گاڑی ہے فلان ہے اور اسی میں آپ دس دس ہو جائیں دس دس کوٹیاں ہو جائیں یہ اصراف میں آتا ہے ایسی ہی لباس کے اعتبار سے بات ہے اور دیگر چیزوں میں بھی بات ہے یہ تو اصراف ہے یعنی جائز چیزیں خریدیں لیکن ضرورت سے زائد جمع کرتا جا رہا ہے یہ اصراف میں آتا ہے تبزیر جو ہے وہ ایسی چیزوں پر پیسہ خرچ کرنا کہ جو گناہ ہے ان کا خریدنا حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے گناہ والے امور پر جو رقم خرچ ہو رہی ہے روپیہ ہے یا سو ہے یا ہزار ہے وہ تبزیر میں داخل ہے ان المبذرین قانون اخوان شیاتی کہ جو تبزیر کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اسرا ضرورت سے زائد چیزیں جمع کی ہیں یہ بھی اچھا نہیں ہے تبزیر گنا ہے کہ بھلے تھوڑے پیسے خرچ کیے یا زیادہ غیر شری چیزوں پر پیسے خرچ کر رہا ہے ایک ہے ریا اور محبوب وہ یہ کہ کام تو صحیح کر رہا ہے لیکن نیت صحیح نہیں ہے اس کی اللہ کے راستے میں دے رہا ہے نیت یہ ہے کہ شہرت ہو تو اب وہ ریا کاری کی وجہ سے اس صدقے کے اوپر ثواب بھی نہیں ہے اور مزید ریاکاری کاری کی نیت کی وجہ سے اس کے اوپر گناہ بھی ہے اپنی چیز بھی ضائع ہو گئی کہ چلی گئی دوسرے کے پاس اس پر ثواب کے بجائے ان کا گناہ ہوا کہ اس نے نیت کی ہاں دفعہ اگر کسی کو کوئی چیز دینی ہے اور اس میں کوئی حکومتی ایسی ترتیب ہے کہ اس میں ریکارڈ میں رکھنا ہوتا ہے کہ ضروری ہے اس میں تصویر لینا اب یہ معاملہ ہے نیت کا کہ وہ بندہ جو اس طرح کا کام رکھائی کر رہا ہے اس کی نیت ریاکاری ہے نمود ہے شہرت ہے یا یہ مجبوراً ہو رہا ہے اس طریقے سے اس کی نیت ریاکاری نہیں ہے تو نیت کے اوپر فیصلہ ہے اگر نیت ریاکاری کی نہیں تو ثواب ہے اور اگر نیت ریاکاری کی ہے تو وہ چیز بھی ضائع ہو گئی مزید اس کے اوپر اور گناہ بھی ہوگا تو اسراف تفصیل اور ریا اور نبود رہی بات انفاق کی سبیر اللہ اللہ کے راستے میں مال دینا اس کو قرآن مجید نے یہاں کہا کہ اس میں بھی اعتدال کرو اللہ کے راستے میں دو لیکن اس میں بھی میانہ روی رکھو ایسا نہ ہو کہ جو جذبے میں آ کر اللہ کے راستے میں سارا مال لٹا دو اور پھر بعد میں یہ پریشانی آئے کہ خود بھی مانگنے لگ جائے کہ اس میں غمگین ہو جائے اور جو جن بندوں کے جن اہل عیال کے جن افراد کے خرچے اس کے ذمہ ہیں ان کو بھی خرچے سے معروم کر دیا ہے کہ سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا ہے یہ اونچا مقام ہے کوئی کوئی ہوتا ہے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ہوتا ہے حضرت ابو ذرف غفاری رضی اللہ تعالیٰ ہو ہر بندے کے ایمان کا اپنا اپنا مقام ہے ہمارے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے ولا تصرفو کہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے میں بھی میانہ روی رکھو کچھ پیسے اپنے پاس رکھو اور غریبوں کا مسکینوں کا بھی حق نکالو بالکل نہ دینا بخل یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور ایسا دے دینا کہ اپنی ضرورت کے لیے بھی انسان نہ رکھے اور کل پھر پریشان ہو جائے کہ ایمانی مقام اتنا نہیں ہے وہی بات اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ غزب تبوک کے اعلان کے موقع پر سارا مان لے آئے تھے اور آپ نے قبول کر لیا تھا وہ معلوم تھا کہ اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کے پختہ ایمان والے ہیں کہ وہ پریشان نہیں ہوں گے اور ایسے فکر یعنی اس صفت کے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت کاب اور بھائی ابن کاب جو اقرا ہوں جو صحابہ میں سب سے پیارا قرآن پڑھتے تھے وہ بیٹھے تھے بات کو انفاق فی سبیل اللہ کی چل رہی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش صحابی تھے انہوں نے حضرت کاف کو یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس بہت پہاڑ پورا سونا بن کر آ جائے تو میں زیادہ سے زیادہ اس میں تین دن خرچ کرنے میں مصروف کروں گا تین دن سے زیادہ بہت پہاڑ کا سونا بھی اپنے پاس نہیں رہنے دوں گا سارا خرچ کر دوں گا کیونکہ یہ زیادہ ہے بہت پہاڑ تو اس لیے تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دن سے زیادہ اپنے پاس کوئی ہاتھ کا سونا بھی نہیں رکھوں گا سب تین دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا کتاب کہتے ہیں کہ بالکل ایسا آپ نے فرمایا اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ چونکہ اچھے تھے وغیرہ ان سے مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا اللہ کے راستے میں کوئی مال جمع کرے اور خرچ کرے اور کچھ نہ خرچ کرے تو کیسا ہے حضرت کام رضی اللہ نے ابو غفاری رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا ہے آدمی لوازمات جو حق کے واجب ہیں وہ ادا کرنے کے علاوہ بھی کچھ مزید اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے تو کچھ اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر اگر کوئی ادھر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ لوگ مجھے قسم دے کے بتاؤ کہ کیا ایسا آپ نے فرمایا تھا کہ میں اور پہاڑ کا سونا بھی تین دنوں میں تقسیم کر دوں گا کہا جی بالکل آپ نے فرمایا تھا تو پھر لاٹھی لے کے حضرت کام کو مارے تو پھر آپ کیسی بات کرتے ہو کہ کچھ مال اپنے پاس بھی رکھنا چاہیے اور کچھ خرچ کرنا چاہیے بات یہ ہے یہ مقام صدیق ہے یہ ایمان کی بات ہے اور وہ فتوے کی بات ہے کہ کچھ مال اللہ کے راستے میں اب زکوٰۃ واجب کب ہوتی ہے جب سال انسان کے پاس مال رہ جائے تو زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ کا بھی واجب ہوئی نا جب اس کے پاس سٹور ہوا مال کو تو مال کو اپنے پاس رکھنا منع نہیں ہے جب اس میں کہ واجبات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس پر لازم ہے وہ ادا کرتا رہے لیکن یہ فقیرانہ نظام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان تھی ایک دفعہ آپ کو رات کو پوری رات بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدلتے ہوئے گزارا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ نماز پڑھتے ہیں پھر تھوڑا سا آرام کرتے ہیں پھر نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا پریشانی ہے آج آپ کو کیوں نیند نہیں آتی کیوں آرام نہیں ہو رہا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ دن کو اشرفیاں آئی تھی وہ میں نے کافی تقسیم کر دی ہیں لیکن تین اشرفیاں رہ گئی تھی جو میرے سرانے کے نیچے ہیں ان کی بےچینی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تو ظاہر ہے کہ وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے صحابہ میں اونچا مقام تو جناب اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مقام تھا بس سارا مال اللہ کے راستے میں لیکن یہ واجب اور فرض نہیں ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے عام مسلمان کے لیے حکم یہ ہے ولا تصرفو کہ اسراف نہ کرو بس اللہ کے راستے میں میانہ روی سے خرچ کرو کہ جذبات جوش میں آ کے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو پھر اس کے بعد پریشانی ہو جائے ایک بندہ ایک عجیب و غریب قسم کا بندہ تھا مجھے اب اس کا نام یاد نہیں یاد ہوتا تو لینا مناسب نہیں ہے جو جذبے میں آیا اپنے دفتر کی وہ فوٹو اسٹیٹ مشین بھی اور پتہ نہیں کیا کیا چیز اور میز اور فلاں فلاں جامعہ فریدیا میں آ کے داخل کر دی اور کہا کہ میں پتہ نہیں کن لوگوں میں سے ہوں جو منصور امام مہدی ہوں گے امام مہدی کے کچھ لوگ ہوں گے حدیث میں آتا ہے آخر میں وہ اس کے مددگار ہوں گے اس کے ساتھ خرچہ کریں گے ادھر ایک ایفٹن میں بھی دو بابے سے رہتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں کی ملاقات کسی کی ہوئی یا نہیں وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں عقیدہ تو بظاہر صحیح ہے لیکن بعض اعتبار سے بہت ظلم کرتے ہیں کہتے ہیں آپ نے سربوتے وغیرہ ادھر کہیں علاقے میں بہت بڑا علاقہ اور بہت بڑی باڑھ بنائی ہوئی ہے اس میں ہم ڈنڈے ڈال رہے ہیں وہ حدیث میں آتا ہے لیکن محمادی کے کچھ لوگ بات بھی کریں گے جب ان کا لشکر آئے گا تو محمادی کا لشکر آنے والا ہے ہم بمبے پال رہے ہیں پتنی کن کن جگہوں میں سندھ میں بھی کہیں رکھے ہیں امام مادی آئے گا تو پھر ہم اس کی دعوت کریں گے یہ کلندرانہ درویشانہ نظام سمجھے کیا وہ جب زیادہ ذکر و اسکار کسی کی تربیت کے بغیر چڑھ جاتا ہے نا دماغ کے اوپر پھر فیصلے میں اعتبار نہیں رہتا ہے تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ بندہ سارا کچھ سامان لے کے فریدیا پہنچ گیا بہرحال فریدیا انہوں نے رکھ لیا بھائی اب چلو مدرسے کی فوٹو اسٹیٹ بھی مشین ضرورت کا ہے میز کرسیاں بھی ضرورت کی ہوتی ہیں چند دن کے بعد اس کی بیگم صاحب تشریف لے آئی بما کچھ خاندان فلان کچھ شروع ہو گئی ہے اس طریقے سے یہ پاگل آدمی ہے یہ فلان آدمی ہے وغیرہ اور باقی یہ ایسی بات ہے کہ وہ کچھ اس وقت جذبہ آیا اور اللہ کے راستے میں جو کچھ اٹھا دیا تو وہ اسٹیٹ دیر مشین اور ادھر اس کا کوئی اور دوست بھی ادھر پیچھے دوسری مسجد کے قریب ڈلیوریا میں اس کے وہ دوست رہتے ہیں کبھی ملا نہیں آپ اس کے بعد عالم اب کس کا وہ مددگار بن کے اٹھے گا کہتے ہیں مجھے الحام ہوا میں امام مادی کا منصور ہوں مدد کروں گا بس سارا مال آپ کے حوالے ہے مدرسے کے حوالے میں جا رہا ہوں میں مادی کی مددگار ہوں ایسا نہیں ہے شریعت بڑی صاف ستھری سیدھی سادی ہے جوش اور جذبات کا نام شریعت نہیں دیتی کہ اس میں پھر آدمی اس طریقے سے پریشان ہو جائے ولا تشریف اللہ کے راستے میں دو اعتدال کے ساتھ نیا روی کے ساتھ کچھ اپنے پاس رکھو اور بچاؤ کہ کل کوئی پریشانی نہ ہو جائے جو ہم واجب ہے زکات کا صدقت الفطر کا کا یا خمس کا یہ اللہ کے راستے میں خوشی سے دو مزید آپ کے پاس کچھ رقم بچ جاتی ہے کوئی بات نہیں المصرفین اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہاں اسراف اس لحاظ سے ہو کہ انفاق فی سبیل اللہ تو اسراف نہیں ہے اللہ کے راستے میں سارا مال بھی دے دیا جائے پھر بھی حق ادا نہیں ہوا ان اللہ نے جو جان دی ہے جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے راستے میں جان بھی دے دی جائے تو پھر بھی ہم پیدا نہیں ہوتا لیکن پریشانی سے شریعت بچاتی ہے کہ ایمان کا بھی وہ مقام نہیں ہے کہ جس پہ سارا مال یہ خرچ کر کے پریشان نہیں ہوگا خوش ہوگا اور اس کو دے کر بھی وہ یہ سمجھے گا کہ پورا نہیں دیا ہے اللہ کہاں ادا نہیں ہوا فرمایا فرمایا امین نے اللہ نام ہے ہم مفرشا جانوروں میں بعض جانور ایسے ہیں جو بڑے قد والے ہیں کوئی چھوٹے قد والے ہیں اللہ نے جو جانور تمہارے لیے حلال بنائے ہیں اونٹ حلال بنایا بھینس حلال بنائی گائے حلال بنائی بکرے حلال بنائے مرغی حلال بنائی بیمار ہو سکتے قلوب اللہ اللہ کھاؤ اس میں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال بنایا اور رزت دیا یہ اس طرح کے رسم و رواج کے پیچھے نہ جاؤ کہ یہ بحیرہ جانور فلانے بت کے نام پر وقف ہے صاحبہ فلاں بت کے نام پر وقف ہے فلانی گائے فلاں بات یہ گجرے والے میں بھی کوئی پیر ایسا ہے اس کے نام کے اوپر ہم گزرے والے پڑھتے تھے اتنی موٹی موٹی تازی تازی گائے بازاروں میں پھرتی تھی تو وہ ساتھی بتاتے کہ یہ فلاں دربار کے اوپر وقف ہیں یہ بس یہ یوں ہی آتی ہیں فروٹ شروع لوگ ان کو ڈالتے رہتے ہیں وغیرہ اس طرح کرتے رہتے ہیں یہ حلال چیز لوگوں نے خود اپنی خود ساختہ نظروں میں آج کے ساتھ اس حلال کو حرام کر دیا فرمایا ایسا نہ کرو اللہ نے تمہارے لیے حلال بنایا ان کو کھاؤ بلا تب تبھی خود شیطان شیطان کی پیروی ہے یہ شیطان کی پیروی نہ کرو اللہ نے جو حلال بنائی ہیں چیزیں وہ اللہ کی نعمت سمجھ کر ان کو استعمال کرو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور جو اللہ نے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 ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم بات رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جانور جو چیزیں حلال بنائی ہیں ان کو استعمال کرو اور شیطان کی پیروی نہ کرو اس کے کہنے کے مطابق حلال کو حرام نہ بناؤ تمہارا وہ دشمن ہے حلال جانوروں کا ذکر قرآن مجید نے اس جگہ پہ ذکر کیا ہے اور میں ازواج یہ حلال جانور کل آٹھ ہیں جوڑے جوڑے آٹھ ہیں مینسانس نئی دمبے میں سے دو ہیں یعنی نر اور ماتا سب سے پہلے جانوروں میں دمبے کا ذکر کیا ہے اللہ عالم ثواب دیتے ہیں کہ دمبے کی وضع ہی وہ کھانے کے لیے ہوئی ہے بکری کی وضع بھی کھانے گوشت کھانے کے لیے ہے لیکن اس میں پھر بھی کسی حد تک دودھ بھی مطلوب ہوتا ہے تو جانور جو حلال ہیں کھانے کے اعتبار سے ان سے ان میں سب سے پہلے دمبے کا ذکر کیا ہے دمبا اور دمبی دونوں حلال ہیں قربانی میں سب جانور جو قربانی کی شرائط کے مطابق ہوں وہ ٹھیک ہیں اور قربانی ادا ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ فضیلت دمبے کی ہے چنانچہ آسمانوں سے جو جنت سے نازل ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کی قربانی کر رہے تھے تو وہ بھی دمبا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال جو قربانی کی ہے تو وہ دمبو کی قربانی کی ہے حج کے موقع پہ سو کی قربانی کی تھی تو سب سے پہلے جس جوڑے کا ذکر کیا وہ ہے ڈمبا اور دمبی دونوں اللہ نے حلال بنائے ہیں قربانی میں اور تمام جانوروں کا تو دونا ہونا شرط ہے بکرے کا بھی یعنی دوسرے سال میں داخل ہو گائے کا یعنی تیسرے سال میں داخل ہو اونٹ دونگا ہوتا ہے جب چھٹے سال میں داخل ہوتا ہے پانچ سال پورے ہو جائے تو لیکن دمبا فضیلت والا جانور ہے جنت سے نازل ہوا ہے تو اس کی چھ سات مہینے کا بھی دمبا اگر ہو اور وہ ایسی نسل کا ہے کہ دوسری نسل والے سال والے دمبوں کے برابر برابر نظر آتا ہے تو دمبے کی قربانی وہ چھ سات مہینے کا بھی ہو تو ادا ہو جاتی ہے باقی کسی جانور میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کا ڈونڈا ہونا ضروری ہے اور یہی علامت ہے اور ڈونڈا تب ہوتا ہے جب پندرہ سال کا پورا ہو جائے دوسرے سال میں داخل ہو جائے تب ڈونڈا ہوتا ہے گائے کے دو سال پورے ہو جائیں جب تیسرے میں داخل ہو تب دون ہوتی ہے یعنی دودھ والے دان گرنے کے بعد دوسرے دان پیدا ہو جاتے ہیں تب دونوں ہوتے ہیں تو فرمایا کہ حلال جانور تمہارے لیے ہیں زان دمبا اور دمبی وہ مینل معذس نہیں اور حلال جانور بکرا اور بکری دونوں نے ہر رما امل ان سے گئی ام مشتمل تالی اور کہ فرما دیجیے کہ کیا دونوں نروں کو آپ لوگ حرام کرتے ہو یا دونوں مادہ کو حرام کرتے ہو یا مادہ کے رنگ میں کیسا کیوں چلایا جنریٹر تو دونوں مادہ ان کے اندر جو مشتمل ہے حمل وہ حرام کرتے ہو یہ کہاں سے نبی ہونی بیل میں نے تم صادقین بتاؤ مجھے اس کے بارے میں کوئی دلیل اگر تم سچے ہو نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرقین مکہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے تو حلال بنایا بکرا بکری بھی دمبا دمبی بھی اور ان سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی حلال بنائے ہیں تو تم کبھی نروں کو حرام بناتے ہو کبھی مادہ کو حرام بناتے ہو کبھی ان کے جو حمل ہوتا ہے اس کو حرام کرا دیتے ہو اس پر تمہارے پاس دلیل کہاں ہے ہے کہ حرمت و حلت ایک عام بات نہیں ہے کسی جانور کو حرام کہنا کسی جانور کو حلال کہنا یہ کوئی عقل اور رائے اور قیاس کی بات تو نہیں ہے اپنی منمانی اور تبدیل تو نہیں ہے اس پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ بعض جانوروں کو حرام کہہ دیتے ہو بعض کو حلال کہہ دیتے ہو اب ایک اونٹ کو حرام کہہ دیا کہ اس کے یہ فضیلت ہے لہٰذا یہ حرام ہے تو اونٹ اگر حرام ہے تو سارے اونٹ حرام ہونے چاہیے یہ کہہ بات ہے کہ فلانا اونٹ حرام ہے اور باقی حلال ہیں اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے بعض حدیث میں تو لکھا ہے کہ مالک بن عوف یہ ایک مشرق تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ ہمارے ان بتوں کی اور نذرانوں کی اور ان کی آپ تردید کرتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے تو آپ کیوں تردید کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ ان کو آپ یوں حرام حلال بناتے رہتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے ابا جداد کو اسی طریقے سے پایا ہے بس وہ یوں کسی کو نذرانے پہ چڑھاتے تھے کسی کو یوں منت مانتے تھے ہم اسی طرح کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے ابا و جداد کے پاس کیا کوئی دلیل تھی کس دلیل پر آپ بعض جانوروں کو حلال سمجھتے ہو بعض کو حرام سمجھتے ہو بعض کو مردوں کے لیے حلال کہتے ہو عورتوں کے لیے حرام کہتے ہو یہ بدول و کے لیے دلیل تو نہیں ہوتے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ خاموش ہو گیا آ, کہنے لگا آپ ہی پھر دلیل بیان کر دیں تو آپ نے فرمایا کہ دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان سب کو ان جانوروں کو حلال بنایا ہے حلال طریقے سے حاصل کرو حلال اللہ کے حکم کے مطابق ان کو ذبح کرو تمہارے لیے حلال ہے تو تین شرطیں ہیں جانور بھی حلال ہونا چاہیے اور حلال طریقے سے جائز طریقے سے اس کو حاصل کیا جائے اور پھر سنت طریقے اسلامی طریقے کے مطابق اس کو ضبط کیا جائے تو وہ حلال ہے فرمایا کہ کوئی دلیل ہے تو لاؤ خاموش ہو گئے یہ تو چار جانور بیان کر دیے دمبا اور دمبی بکرا اور بکری وہ منل ابل اسنئی وہ منل بکر اسنئی اور اونٹوں میں سے دو یعنی نر اور مادہ اونٹ اور اونٹنی وہ منل بکر اسنئی اور گائے میں سے دو یعنی کہ بیل اور گائے یہ بھی اللہ نے حلال بنائے ہیں بھینس کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث میں نہیں ہے یہ گرم تر علاقے میں گرم اور تر علاقے میں بھینس کی نشو و نما ہوتی ہے یہی وجہ ہے انتہائی سرد علاقوں میں بھی بھینس نہیں ہوتی اور انتہائی گرم علاقوں میں جو خشک گرم ہے سعودی عرب کا یہ خطہ سارا خشک گرم ہے اس میں بھینس کی نشو و نما نہیں اب بھی نہیں ہے اس وقت بھی نہیں اونٹ بہت زیادہ ہے اونٹ اور دمبے بیر بکریاں اتنی زیادہ اتنی زیادہ ہیں کہ جب وہ کوئی ساتھی دکھاتا ہے کہ یہ اونٹ جا رہا ہے تو پہلے بندہ حیران ہوتا ہے کہاں ہے اونٹ تو پھر جب غور سے دیکھتا ہے تو وہ سارا پہاڑ ہی اونٹ ہوتا ہے ہم سمجھ رہے ہیں ایک دو دور کہیں سے نظر آئیں گے نا وہ ساری قالین بچھی ہوئی ہوتی ہے اس طریقے سے اور وہاں بھینس نہیں بھینس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے لیکن حلال ہے کہ بات کے یہ دوسرے علاقوں میں جب پائی جاتی تھی تو اس کو گائے کی ہی نسل قرار دیا جاتا تھا یہ حلال ہے قرآن حدیث میں ذکر نہیں بات لوگ مذاکن یہ کہتے بھی ہیں جو حضرات علیہ حدیث ہیں نا کہ آپ لوگ ساری چیزیں حدیث پر عمل کرتے ہیں حدیث پر عمل کرتے ہیں تو بھینس کا دودھ کیوں پیتے ہیں ہمارے خالد صاحب کو یہ اس میں دلیل دیں گے کہ بھینس کا دودھ کیوں پیتے ہیں بھینس کا تو قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بات کے جو فقہا ہیں ان کی تحقیق اور تجسس رہا کہ یہ بھینس کس نسل میں سے ہے کیا قبیل ہے اس کے وہ دوسری چیزیں کیا ہیں بہت ساری لوازمات ہوتی ہیں کہ کون سا جانور حلال ہے اور کیا اس میں پہلے ہیں تو بھینس حلال ہے اس کا گوشت بھی حلال ہے اور دودھ تو سارے پیتے ہی ہیں بھینس کا گوشت زیادہ سرحد کے علاقے والے لوگ شوق سے استعمال کرتے ہیں ادھر اس پر رواج نہیں بہرحال اس چیز کے اوپر تفصیلی بات یہ علامہ دلیری نے حیات الحیوان میں ہر ہر جانور کی خوبیاں خامیاں ان کی حلت ان کی حرمت وجہ علت وجہ حرمت یہ بیان کی ہے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں دو جلدوں میں بڑی ضخیم کتاب ہے اور ماشاءاللہ بہت تحقیقی اور علمی مباحث اس کے ساتھ متعلق ہیں اور فقہا کے مسالک بھی ہیں کہ بعض حضرات کے نزدیک جیسے کہ صحت کا مسئلہ ہے کہ بعض کے نزدیک حلال ہے تو بعض کے نزدیک حرام ہے تو وجہ حلت حرمت کیا ہے فرمایا جانوروں میں اونٹ نارل ماتا گائے نارل ماتا اور اسی میں داخل ہے بھینس یہ حلال ہے کل آج ذکر حرما املوم سے یہی ام مشتملت علیہ ارحام علم سے یہی کیا دونوں اونٹ اور گائے کے دونوں نر حرام ہیں یا دونوں مادہ یعنی اوٹنی اور گائے حرام ہیں یا ان کے حمل حرام ہیں اس پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ ان کو تم حرام کہتے ہو جب اللہ نے ان کو حلال بنایا ہے ان کن تم شہدا اس وسط اللہ بحاظہ کیا تم گواہ ہو جب اللہ تم حاضر تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو وصیت کی ہے اس بارے میں فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا لیذل الناس بغیر علم ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین بات یہ اصولی کہ اگر تم ان جانوروں کو بعض کو حرام کہتے ہو تو اس پر اللہ نے تمہیں کوئی بل واسطہ یا بغیر واسطہ کوئی دلیل تمہارے لیے بیان کی ہے کوئی اصول ضابطہ کوئی عید تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے کہ بعض جانوروں کو حرام کہتے ہو خیر ہے کہ کسی جانور کو یا کسی چیز کو حلال اور حرام کہنے کا یہ گویا کہ کس کو مقام حاصل ہے کون یہ کر سکتا ہے ظہر ہے کہ ان چیزوں کا جو خالق ہے تمام کائنات کا اور ان جانوروں کا خالق اللہ رب العزت ہے اور اللہ ہی سب سے بہتر اس مقام اور منصب پر ہیں کہ وہی جن جانوروں کو حلال کریں وہ حلال ہیں اور جن کو وہ حرام فرمائے وہ حرام ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں حرام یا حلال بیان کریں تو وہ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہم کو تم شہدا اس بدسا اللہ بحاظہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تمہیں وصیت کر رہا تھا کہ فلانا جانور حلال ہے ہے زہر کہ نہیں موجود تھے نہ اللہ نے تمہیں یہ کہا ہے اللہ کی بات اور وہی انبیاء وسلام پر آتی ہے اور نبی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ حلال فرما رہے ہیں اسلم بارہ کون ہے اس شخص سے بڑا ظالم جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے کہ یہ چیز حرام یہ حالات اللہ کے اپنے قبضے میں ہوئی ہے علم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر دلیل کے اور اللہ تعالیٰ لا قوم الظالمین ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتے یعنی جو رہبری حاصل ہی نہ کرنا چاہے ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر سلب ہو جاتی ہے ہدایت یہ تمام دوستوں مشرقین مکہ کی قرآن نے کی ہے کہ وہ جانوروں کو یوں حرام قرار دیتے حلال قرار دیتے اپنے لیے مفید بناتے دوسروں کے لیے مضر بناتے ہم نے اس سے جو سبق لینا ہے کہ ہمارے لیے کیا اس قرآن مجید کے اس آیات سے اس رکوع سے ہمارے لیے کیا حکم ہے حلال جانور جو قرآن مجید نے بیان کر دیے احادیث نے بیان کیے وہ حلال ہیں اگر ان کے اندر نیت غلط ہو گئی تو یہ جانور حرام ہو جاتا ہے حصول کا طریقہ غلط ہو گیا کہ چوری کر کے لایا ہے جانور حرام ہو جاتا ہے ایسے ہی زبا اگر غلط ہو گیا تو جانور حرام ہو جاتا ہے بے شک جانور حلال ہے بکرا لیکن حلال طریقے سے حاصل کیا جائے نیت صحیح ہو زبا کے وقت زبا کا طریقہ ٹھیک ہو پھر یہ حلال ہے قرآن مجید نے تقریباً دو تین مقام پر یہ بیان کیا وما بھی اللہ وہ حلال جانور وہ حلال چیز جو لے گئی رہتا اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر منسوخ کر دیا گیا کہ یہ فلانے کے لیے نظر ہے اللہ کے علاوہ کسی کے واسطے ہاں نظر وہ نبی کے اوپر ہو ہاں نظر صحابہ کے لیے ہو خواہ نظر غوث اس قطو کے لیے ہو خواہ نظر وہ حسن حسین کے لیے ہو خواہ نظر آل بیت کے لیے ہو خواہ نظر وہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اللہ کے علاوہ جو چیز بھی غیر اللہ کے نام پر منسوخ کر دی جائے خواہ ہاں وہ چیز ہے حلال لیکن وہ حرام تب ہو جاتی ہے اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے اس میں نیت غلط ہو گئی وما اہل لبی لغیر اللہ اس میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے دوسرے پارے میں اس کو قرآن مجید نے بیان کیا چھٹے پارے سورہ معاہدہ میں اس کو قرآن مجید نے بیان کیا حرمت علیکم المیتت والدم مئی الخنزیر وما اہل وہ لغیر اللہ تمہارے اوپر خون حرام ہے مردار حرام ہے فلان حرام ہے اور وہ چیز جو حلال اللہ نے بنائی لیکن لوگوں نے اس کو منسوب لغیر اللہ کر دیا کہ یہ فلانے مزار پر بکرا چڑھانا ہے یہ فلانے بزرگ کے نام پہ یہ نظر دینی ہے فلانے شیخ کے نام پر یہ چیز منسوخ کر دی وہ چیز حرام ہو جاتی ہے اب ایک ہی صورت ہے اس کے حلال ہونے کی اگر وہ اس بندے نے کر دی ہے وہ اس مزار کے اوپر پھرتی رہتی ہے وہ پکائیں کھائیں وہ حلال نہیں ہے ایک ہی صورت میں وہ چیز حلال ہو سکتی ہے اور وہ کیا جس بندے نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس حلال چیز اس بکرے کو یا کسی حلال چیز کو مزار کے نام پر نظر کر دی اس بندے نے اور یہ شرک کیا ہے غلط کیا ہے یہ گناہ ہے اور یہ چیز حرام ہو گئی کبھی حلال نہیں ہے اب ایک صورت ہے کہ یہ شخص اپنے اس گناہ سے توبہ کرے کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی اور اپنی چیز وہ واپس لے آئے توبہ قائد ہو جائے اپنی نیت صحیح کر لے تب وہ دوبارہ یہ چیز حلال ہو سکتی ہے جب تک یہ نظر کرنے والا شخص اپنی نیت کو درست نہیں کرتا اور چیز واپس نہیں لاتا اس وقت تک وہ چیز حرام ہے اور کسی کے لیے کھانے کی اجازت نہیں ہے وہ کوئی کھائے گا تو اس نے حرام کھایا ہو حرام چیزوں کی فرست میں اس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے دوسری چیز ہے چیز حلال نیت بھی درست ہے کہ اللہ کے لیے ذبح کرنی ہے لیکن ذبح کرتے وقت اس سے غلطی ہو گئی جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھی یا یہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر کر پڑا لیکن لوگ جو تین لگے ترتیب سے کاٹی ہیں وہ نہیں جھٹکا لگا کر یوں ہی تلوار مار کے جانور کو یوں کر دیا ہے وہ جانور حرام ہے جیسے سکھ کرتے ہیں دیگر اور مذاہب والے کرتے ہیں کچھ مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے کے دیگر ممالک نے کوشش کی تھی پہلے سعودی عرب میں بھی یہ غلطی ہونے والی تھی کہ بس یوں لائن کے اوپر جانور لگ جائیں تو بس مشین ہی سب کرتی جائے کیونکہ اتنے جو زیادہ سب کرنے ہوتے ہیں تو بس بسم اللہ اللہ اکبر مشین کے بدن دبانے کے مطلب وہ پڑھ لے گا بندہ تو سارے سبا بہرحال ان کو یہ سمجھ میں آئی اور اب وہ مشین تو لاتی ہے قریب ذبح کرنے والا بندہ کھڑا ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر یعنی جانور بھی حلال ہے نیت بھی درست ہے بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑا ہے لیکن ذبح غلط ہو گیا کہ جھٹکا لگا دیا یوں کر دیا تو بھی حرام بات یہ ہے اللہ کی یہ مخلوق ہے اللہ نے قانون اور ضابطے بیان کیے اس کے مطابق عمل کرنے میں فائدہ ہے اللہ سمجھ نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا ولل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم صدق الله العظيم فرما دیجئے نبی کہ میں نہیں سمجھتا ہوں ان احکام کے بارے میں جو میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہی کی ہے کہ وہ والے جانور بھی حرام ہیں جن کو تم نے حرام کیا ہوا ہے وہ تو سب حلال ہیں کھائے جا سکتے ہیں اللہ ان یقون قتم مگر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مردار کو اور بہنے والے خون کو اور خنزیر کے گوشت کو یہ گندگی ہے اور ناجائز ہے وہ ہل غیر اللہ بھی اور اسی طرح ان جانوروں کو جو اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر منسوخ کیے جائیں ہم عاد فلا فلاح رب کا غفور الرحیم بس جو شخص مجبور ہو گیا اور اس کے پاس کوئی حلال چیز کھانے کی نہیں ہے سرکشی کا ارادہ بھی نہیں اور دوبارہ کھانے کا بھی ارادہ نہیں ہے تو جان بچانے کے لیے اتنی گنجائش ہے فن رب کا غفور الرحیم بلا شبہ کرب مغفرت کرنے والا مہربان ہے اس سے اوپر والے سبق میں بھی تقریباً اسی بات سے ملتا جلتا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور حلال قرار دیے ہیں ان کو کھاؤ بس حلال طریقے سے حاصل کرو اور حلال اسلامی طریقے سے ذبح کرو بس وہ جانور حلال ہیں آج کے سبق میں بھی اسی کی ہی تفصیل ہے کہ جناب نبی یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جن جانوروں کو تم نے حرام بنایا ہوا ہے وہ میرے اوپر تو وہی نہیں آئی ہے کہ یہ حرام ہے جس کا پہلے ذکر ہوا کہ بحیرہ کو صاحبہ کو حام کو مختلف جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر وہ منسوخ کر دیتے تھے تو میرے اوپر وہی آتی ہے اللہ نے مجھے تو یہ نہیں بتایا کہ یہ جانور حرام ہیں کہ اونٹ کو غیر اللہ کے نام پہ وقف کر دیا گیا اونٹ حرام ہے فلان فلان یہ حرام جانور جو مجھے بتائے ہیں وہ تو یہ ہیں جو خود حرام قرار دے کسی چیز کو بغیر دلیل کے تو ایک تو شرک بھی ہوا اور ایک دوسرا اللہ کے ساتھ مقابلہ اور جھگڑا بھی ہے کہ اصل تو حرام حلال کے اختیار اللہ کے پاس ہے اللہ خالق ہے کوئی خود کرنے لگ جائے تو ایک تو شرک بھی کر رہا ہے حلال کو حرام کر کے غیر اللہ کے نام پہ منسوخ کر کے دوسرا ہے کہ اللہ کے مقابل میں آ رہا ہے وہ یہاں پر فرمایا کہ مردار حرام ہے خون بہنے والا حرام ہے خنزیر حرام ہے اور جو چیز غیر اللہ کے نام پر منسوخ کر دی جائے وہ حرام ہے چھٹے بارے میں گزر چکا ہے ول منقوحت ہے ول متردیت ہو ون نتیفت ہو ول منکس ہو جانور کے گلا گھونڈ کر مار دیا گیا یا وہ اوپر سے نیچے گر گیا اور مر گیا یا دوسرے جانور نے اس کو مارا ہے وہ مر گیا ہے یا کسی اور طریقے سے ویسے اچانک جانور مر گیا زیادہ نہیں کیا جا سکا کہ گلا گھونڈ کر چوٹ لگ کر گر کر دوسرے جانور نے مارا جا ہما تلس سب درندوں نے اس کو کھا لیا اور وہ جو ہی فوت ہو گئے تو یہ حلال جانور حرام ہو جائیں گے گلا گھونڈ کر مارنے سے یا کسی دوسرے جانور نے مارا ہے یا وہ گر گیا ہے اور زبہ نہیں ہو سکا ہے یا کسی درندے نے اس کو کھایا ہے اور وہ مر گئے تو حلال جانور حرام ہو گیا یہاں پر بھی دو تین بیان کیے قرآن مجید نے چار پانچ مقام پر اس طرح کے حرام جانوروں کا ذکر کیا ہے مردار کا بہنے والے خون کا خنزیر کا اور جو غیر اللہ کے نام پر منسوخ کی جائے ایسا بنا احادیث مبارکہ میں اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ اور چیزوں کا بھی ذکر ہے جو حرام ہے جو قرآن نے حرام بیان کیا ہے وہ نس قطعی سے بات ثابت ہے یہ حرام آئین ہی ہے اور یہ حدیث میں بیان ہو گیا پھر حدیث کے وہ مراتب ہوتے ہیں حرمت و حلت کا فیصلہ حدیث سے حدیث متواترہ اور مشہورہ حدیثوں سے ہوتا ہے وہ بھی پھر اسی درجے میں ہی حرام ہوتی ہیں جس درجے میں قرآن مجید کی عید سے ایک چیز حرام ہو البتہ جو حدیث قبر واہر ہو زیادہ کثرت رواج سے وہ ثابت نہیں ہے تو اس میں پھر فقہا کے تحقیقی دلائل اور علامات کے ساتھ باس ہوتی ہے مثلا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مچھلی حلال جانور ہے بعض حدیث میں یوں آیا ہے کہ مچھلی حرام حلال ہے جس قرآن مجید نے بیان کیا ہے لیکن بعض ابھی اس میں یوں آیا کہ سمندری چیز حلال ہے سمندری قرآن مجید کی بھی آئے اس طرح تو سعید البہ اب ایک میں آیا کہ مچھلی حلال ہے ایک جگہ میں یہ بات آئی کہ سمندری جانور حلال ہے اب دونوں میں تضاد ہے ایک نے مطلق اعلان کر دیا کہ سمندری جانور حلال ہے جو ساتھ میں بارہ کے شروع میں ہے سعید اللہ اور دوسری جگہ میں فرمایا کہ مچھلی حلال ہے اب اس میں فقہا کی آپس میں تحقیق شامل ہوتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لکم سعید البحر کی تشریح وہ دوسری جگہ نے کر دی ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے عام کو شکار کر لیتا شکار کرنا اور بات ہے لیکن کھانے کے لیے حلال وہ مچھلی ہے اب پھر مزید اگلے بار کو ففہار اس میں تحقیق میں آتے ہیں کہ ہر وہ سمندری جاندار جس میں مچھلی کی صفات اور خوبیاں آتی ہیں وہ حلال ہے اس کے وہ کرنے کا نظام ہے کچھ چندر کا وہ نظام ہوتا ہے وہ اس کی وہ مشکل جسا ایسے ہو جیسے ٹوپ ہوتی ہے نا لوگ ٹوپ کے اوپر بیٹھتے ہیں ایسی مچھلی کے اندر وہ ٹوپ سی ہے فلان ہے اس کا یوں نظام ہے جس طرح اب جھینگے کے بارے میں آ کر اختلاف ہو گیا تو اس میں معقول خدا کرام جھینگے کو مچھلی کے حکم میں نہیں کہتے کہ وہ صفات وہ تاریخیں جو مچھلی میں ہیں وہ تاریخ جھینگے کے اوپر نہیں آتی ہے اور بعض رات اس کو مخلوق کہتے ہیں کہ سراہد نہیں ہے ذکر اس کی حرمت کا یہ بات ہوتی ہے کہ جب قرآن حدیث میں کسی کی حرمت و علت کی سراہت نہیں ہوتی تو وہ کہا کہ دلائے کہ یہ چیز یوں ہو یہ چیز یوں ہو اس میں پھر اختلافات ہے ایسی بہت ساری اور چیزوں میں بھی اختلاط ہے امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانوروں کی حلت اور حرمت کا مسئلہ تھوڑا آسان ہے تخفیف ہے اس میں نرمی ہے وہ علاقے یہ کہتے ہیں کہ اصل اشیاء میں وہ حلت ہے حلال ہے جن کے بارے میں دلیل آ گئی کہ یہ ہاں، حرام ہے تو بس حرام ہے حنفی اور حمبلی علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل اشیاء میں ناجائز ہی ہے لیکن جن میں تائید آ گئی قرآن حدیث کی کہ یہ چیزیں کھا سکتے ہو تو وہ حلال ہو گئی ہیں بارہ جو سراحت ہے اس پہ تو کسی کا انکار نہیں ہوتا جہاں قرآن حدیث میں سراہت نہیں ہوتی تو اس میں فتح کے دلائل سامنے آتے ہیں اس میں وہ درمیان میں کیا وجہ مشترک ہے اس میں اور اس میں پھر اس پر کیا حکم ہے جیسے آج کل کی بہت ساری چیزیں جو نشے کے لحاظ سے ہیں وہ حرام ہیں لیکن اس وقت تو قرآن حدیث جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت تو یہ چیزیں موجود ہی نہیں تھیں لیکن اب یہ کیوں حرام ہے تو اس وقت کے شراب کی وجہ میں تحقیق ہوئی کہ شراب کیوں حرام ہوا اس میں وجہ علت کیا ہے وہی علت جس کی وجہ سے شراب حرام ہوا وہی علت اب کل کے اسپورٹر میں ہیرون میں فلاں میں وہی علت نشے والی پائی جاتی ہے لہٰذا یہ بھی حرام ہے اور اسی طرح حرام ہے تو یہاں یہ کل نہیں کرتا یہاں پر کچھ حرام جانوروں کا ذکر ہوا دیگر اور جگہوں میں بھی ذکر ہے احادیث میں بھی ذکر ہے یہ جو یہاں پر قرآن میں جن جانوروں کا کے مطابق حرام قرار دے دیتے تھے اور پھر ان کو نہیں کھاتے تھے کہ یہ ہم نے وقف کر دی ہیں بتوں کے نام پر لیکن بہت سارے حرام جانور جیسے یہ ایک جانور خود مر گیا اس کو کھاتے تھے خون پی جاتے تھے جانوروں کا اور ایسی دیگر اور چیزیں جو غیر اللہ کے نام پر ضبط کرتے ہیں ان کو کھاتے تھے یعنی جن کو شریعت حرام کہتی ہے ان کو وہ حلال سمجھتے تھے اور کھاتے تھے جن کو شریعت نے حرام نہیں تھا وہ اپنی طرف سے ان کو حرام بناتے جا رہے تھے تو سب سے پہلی بات جو جانور خود مر جائے وہ سیل کے لحاظ سے مضر ہے اور وہ ناجائز ہے اس کا استعمال کرنا اور کھانا اسلامی شریعت بہت پاک صاف ستھرے اصول و ضوابط کا نام ہے حلال پاک جانور ہو اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے اس میں خون بہنے والا جو مضر صحت ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا کھال اتارنا ہے وہ جو چیزیں مناسب نہیں مکرو ہیں ان کو الگ کرنا ہے پھر اس گوشت کو صاف ستھرا کر کے دھو کر آپ استعمال کریں اسلام نے صفائی کی طرف توجہ دی خواہ شہری صفائی ہو خوراک کے اعتبار سے صفائی ہو عقائد کے اعتبار سے صفائی ہو رہن سہن معاشرہ ملنے جلنے کے لحاظ سے سب صفائی ہے کوئی روحانی صفائی ہے کوئی جسمانی صفائی ہے کوئی کھانے کے لحاظ سے سب تمام صفائی ہے تمہردار ہے اور دمن ہے بہنے والا خون حرام ہے جیسے جانور کو سبق کیا اور خون بہ رہا ہے یا ویسے کہیں خون بہ رہا ہے وہ حرام ہے نجس ہے اس کا کھانا بھی ناجائز ہے اور اگر وہ کپڑے کے اوپر بھی لگ جائے گا تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا قدر درہم تک تو معاف ہے لیکن قدر درہم سے جیسے اوپر چلا جائے گا دنو مصفوف دینے والا کون اگر قدر درہم سے زیادہ کپڑے پر لگ جائے گا وہ جسم پر تو وہ کپڑا اور جسم بھی ناپاک ہو جائے گا اگر وہ دمے مصروف نہیں ہے جیسے کہ جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے کھال اتار دی جاتی ہے پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا بوٹیوں کے ساتھ خون لگا ہوا ہوتا ہے وہ خون اگر کپڑوں پر یا جسم پر لگ جاتا ہے تو وہ خون پاک ہے وہ ناپاک نہیں ہے اس کے ساتھ انسان نماز پڑھ سکتا ہے وہ بنے مصروف نہیں ہے جو خون حرام ہے وہ بہنے والا خون ہے رہی بات آج کل کے دور میں کہ خون دینا انسان کو جیسے کہ مریض کے لیے خون مانگتے ہیں لوگ اور دیا جاتا ہے اس میں عورت مفتی اعظم مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس پر ایک بڑا جامع معنی کو شرائط کے ساتھ خطرہ موجود ہے خلاصہ اس پر یہ ہے جس پر تمام موجودہ مفتی حضرات نے تائید کی کہ انتہائی ضرورت کے تحت کسی انسان کی جان بچانا ہے اور وہ ڈاکٹر بھی نیک ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کو خون نہیں لگایا جائے گا اس مریض کو تو خطرہ ہے یہ مریض مر جائے گا تو ایسی صورت میں خون دینا بھی ثواب ہے اور خون لگانا بھی جائز ہے لیکن کوئی اتنی خاص ضرورت نہ ہو تو خون دینا اور خون لگانا یہ دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں کیونکہ اثر تو وہ بن گئی ہے ہمیں مصروف حرام ہے اور ناجائز ہے اس کا استعمال لیکن جب جان بچانے کی ضرورت پیش آ جائے تو جیسے اور صورت میں آگے حرام کو کھانے کے بارے میں شریعت نے جائز قرار دیا ہے کہ جان بچا سکتا ہے ایسی صورت میں خون دینا بھی جائز ہے لیکن ان دو شرطوں کا خیال رکھا جائے اور اورنزیر کا دوست کا حرام ہے یہ ناپاک ہے اور نجس ہے اور گندگی ہے اور یہ ناجائز اور گناہ ہے دنیا میں دو قومیں ایسی ہیں جس نے خنزیر کو بہت رواج دیا ہے اور کھانے پینے کی طرف وہ بہت رغبت دیتے ہیں بڑے بڑے فارم ہیں میں کئی دفعہ برس میں بیان کر چکا ہوں کہ مسلمان یہ اعلی کار ہیں ان لوگوں کے لیے مصر کے جنگلوں میں خنزیر کے بڑے بڑے فارم ہیں جو اسلامی حکومت کے زیر پرورش ہیں اور انگریزوں کو وہ سپلائی کی جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کاروبار ہے یعنی ایسے بدبخت لوگ ہیں مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام پرانا حدیث سے وہ اپنے لیے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے مسلمانوں کے ملک میں اگر کوئی ذمہ رہتا ہو اور وہ شراب کا اس کا لین دین کاروبار ہے اپنے ذمے کے لیے کافروں کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ لین دین اور کاروبار نہیں کر سکتا ٹھیک ہے کہ مسلمان وہ کارخانہ لگائیں اور پھر اس میں شراب تیار کریں اور پھر دوسرے ملکوں کو بیچیں گی جی، یہ تو ان کے لیے جائز ہے وہ ان کے لیے تو جائز ہے لیکن تم حرام بیچ کر وہ جو رزت حاصل کرتے ہو وہ حرام اور نجس لے نہیں اپنے لیے کیسے وہ حلال سمجھتے ہو تو یہ اسلامی ان کے اور انہوں نے کیا بنایا انہوں نے فارم بنائے ہیں گائے کے اور دیگر چیزوں کے یہ مکھن یہ ملائیاں یہ فلان یہ فلان تمام ان انگریز ملکوں کے اندر فارم ہے اور وہ ہمیں اور سعودی عرب جیسے پچھلے دنوں میں یاد ہے وہ سعودی عرب نے بائی کیا تھا کہ وہ ہم مکھن اور وہ ملائیاں اور وہ چیزیں نہیں استعمال کریں گے یعنی ہمیں ایسا بھی وقوف بنایا کہ ہمارے ملکوں میں جو سے والے ملک ہیں جن کی آب و ہوا بہتر ہے وہاں گندی چیزوں کے فارم لگوا کر ہم سے وہ خریدتے ہیں اور اپنے ملک میں گائے اور بیل اور بکریوں اور ایسی چیزوں کے فارم لگا کر ہمیں مکھن بیچتے ہیں یہ جب انسان قرآن حدیث سے دور ہوتا ہے تو اعلیٰ درجے کا بد ہے اور اسی یہ صلاحیت ہی نہیں رہتی کہ میں طے کر رہا ہوں جائز کر رہا ہوں ناجائز کر رہا ہوں دو قومیں ہیں جنہوں نے کو بہت رواج دیا ایک قوم ہے سکھ اور دوسرے عیسائی یہودیوں کے اصل مذہب میں بھی وہ حرام ہے لیکن وہ ان کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ مل کر عیسائیوں کے اصل مذہب میں بھی کسی شریعت میں حلال نہیں یعنی اس کی کوئی چیز حلال نہیں ہے بال تک ہڈی تک کھال تک فلاں فلاں لیکن عیسائیوں نے اس کام کو رواج دیا ہوا ہے اور سکھوں نے یہی وجہ ہے آپ کو حدیث آپ نے سنی پڑی ہوگی کہ جس وقت قرب قیامت میں حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا تو جنگ تو ہوگی کفر کے ساتھ وغیرہ وغیرہ لیکن دو چیزوں کو جو ہر جگہ میں پابندی کے ساتھ تباہ کریں گے ایک خنزیر کو قتل کرتے جائیں گے اور دوسرا کو جائیں گے یہ کیا مطلب ہے ایک جاہل قسم کا شاید گزرے عربوں میں وہ ایسی شاید تو تقریباً ایسے ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کوئی اچھے لوگ ہیں تو وہ کہنے لگا کہ مجھے سارے مذہبوں کی کوئی حقیقت سمجھ میں آتی ہے ان بدبخت عیسائیوں کی یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے کہ ادھر سے کہتے ہیں عیسا زندہ ہے اور فلان ہے اور جو ہمارا خدا ہے سلاسا ہے فلاں اور ادھر سے کہتے ہیں سولی بھی کہہ سولی کی عبادت کرنے اور سولہ یعنی جب وہ زندہ ہے تو سولی تو پھر کیا وہ سولی تو متبرک سے انہوں نے تو یعنی یہودیوں نے تو پروگرام بنایا تھا اس نے اسلام کو سوری کے ذریعے سے ختم کرنے کا تو اس یہ عیسائی لوگ اتنے بدبخت ہیں کہ جو چیز ان کے لیے بدبختی کا ذریعہ تھی اس کو انہوں نے مشکل کشا سمجھ لیا اور وہ بلے بڑے بڑے یعنی مہنگے سوٹ پہن کر یہ عیسائی وغیرہ اور گلے میں وہ چیز لگتا لگتا کر پھر رہتے کہ یہ تبرک حاصل کیا جا رہا ہے وہ تبرک والی چیز ہے جیسے جہاں کوئی قتل ہوتا ہے مارا جاتا ہے فلانا بی بی ادھر ماری گئی ادھر ماری گئی لوگ ادھر جگہ پر جا کر پھول چڑھاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں پھول چڑھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت برکت والی جگہ ہے کہ اس نے اتنا اچھا کارنامہ انجام دیا ہے اس لیے اس جگہ کے اوپر پھول چڑھایا جا رہا ہے تو یہی سمجھ میں آتی ہے بات یہی بات عیسائیوں کی ہے ادھر عیسی علیہ السلام کو ان اللہ صاحب علیہ السلام اور ادھر جو ہے وہ شریف کو اپنا مشکل کو شار اگر وہ فوت ہو گئے تو پھر اس کو چلیے یہ متلبی ایک شاعر گزرا ہے اور عام تھا وہ کہتا ہے اور مگر تو کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ نہیں سمجھ میں آتا تو اس علیہ السلام آ کر خنزیر کو بدل کریں گے اور اس کو پہلے نہیں گے اس بات کی بات ہے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ یہاں پر جن محرمات کا ذکر ہوا کہ یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں یہ مشرقین مکہ کے عقیدے کی تردید ہے جہاں قرآن مجید نے اور مقامات پر بھی بیان کیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں یعنی مکمل اشتہار محرمات کا یہاں نہیں ہے قرآن حدیث میں اور بھی چیزیں حرام بیان کی گئی ہیں اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کھانا ان میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ مضر صحت ہیں اور دوسرا یہ کہ امتحان مقصد ہے بہت ساری چیزیں حلال بنائی ہیں تو ان میں ایک چیز حرام بنا دی کہ یہ حرام کے پیچھے جاتے ہیں یا میرے حکم کی ابتدا کرتے ہیں بات ہو رہی تھی دم مصروف بہنے والا خون اور لحم خنزیر بہنے والا خون حرام ہے اور یہی مسئلہ ہے وضو سے متعلق بھی کہ اگر یہاں پر زخم ہو گیا اور زخم کا جتنا دائرہ ہے خون نکل آیا اور زخم کے دائرے کے اندر ہی ہے خون تو اس شخص کا وضو نہیں ٹوٹے گا اگر وہ زخم کے دائرے سے خون بہ کر دوسری جگہ میں آ جاتا ہے زخم کے دائرے سے باہر آ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا یہ دمے مسکوک ہو گیا جو زخم کے دائرے سے بہ کر باہر آ گیا وہ بہنے والا خون ہو گیا اسی کو کہتے ہیں دمے مصکوق جب تک وہ زخم کے اندر ہے کہ اوپر وہ پیپ کی وہ جلی سی بنی ہوتی ہے اندر پیپ نظر آ رہی ہے یا ویسے خون نظر آ رہا ہے زخم سے باہر نہیں بہا تو وہ خون اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹا اور وہ خون نجس بھی نہیں ہے ناپاک بھی نہیں ہے <coughs> یہ جو خون زخم کے اوپر لگا ہوا ہے بہا نہیں ہے اگر اس کے اوپر یوں کپڑا لگ جاتا ہے اور کپڑے کے ساتھ خون لگ جاتا ہے تو یہ خون نجس نہیں ہے یہ کپڑے کو ناپاک نہیں کرے گا لیکن جو زخم کے اوپر خون آیا ہے اور زخم کی حدود سے تجاوز کر کے باہر بہ گیا اس سے وضو بھی ٹوٹ گیا اور اگر اس بہ ہوئے خون کے ساتھ کپڑا لگے گا تو کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا یہ بنے مصروف جب بنے مصروف نہیں ہے تو وہ پاک ہے جیسے گوشت کے اوپر ہے گوشت کو دھونا اچھی چیز ہے کہ دھو کر پکائیں لیکن اگر کسی نے گوشت دھو کر نہیں پکایا اور گوشت کے اوپر تھوڑا تھوڑا خون لگا ہوا ہے وہ جائز ہے پاک اور نجس نہیں ہے نجس خون وہ ہے جو سفر کرتے وقت یوں فوارا بن کر بہتا ہے یہی بات زخم کے اعتبار سے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لنا دمان ہماری شریعت کے لیے دو خون حلال قرار دیے گئے ہیں القبد وقت حال ایک کلیجی اور دوسری تلی یہ کلیجی بھی جمع ہوا خون ہوتا ہے یہی وجہ جس میں خون کی کمی ہوتی ہے اس کو بتاتے ہیں کلیجی تاج کھایا کرو اور <clears throat> دوسرا تلی یہ دونوں جمع ہوئے خون ہیں ہماری شریعت کے لیے حلال ہیں لیکن بہنے والا خون وہ حلال نہیں ہے اسی طرح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احلت لنا میتتان ہمارے لیے دو مردے حلال کیے گئے ہیں ویسے تو میتا حرام ہے کہ مردار چیز جو خود مر جاتی ہے وہ حرام ہے اس کا کھانا جائز نہیں لیکن احلت لنا میتتان ہماری شریعت کے لیے دو مردے حلال قرار دیے گئے ہیں اسمک والجراد ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی اب مچھلی جو ہے وہ سبا نہیں کی جاتی جیسے ہی وہ باہر نکالیں وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اللہ کی طرف سے انعام ہے ایک تو کثیر تعداد میں ہوتی ہیں وغیرہ سب میں لگ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک سہولت دی گئی ہے بعض لوگ اس میں عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں فلان کسی پیغمبر کی یوں چھری چھوٹ گئی تھی مچھلی کے اوپر لگ گئی تھی مچھلی ذبح ہو گئی ذبح کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ایسی کیا بات ہے بہت سارے جانوروں کو پیغمبروں نے سبق کیا ہے پھر سارے جانور بغیر سبق جو ہے وہ اللہ ہونے چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے اور قرآن مجید نے کسی گوشت کی اتنی تعریف نہیں کی ہے جتنی تعریف کے مچھلی کی کی ہے اس کو بتایا کہ کھاؤ بہمن پری یہ تو تازہ دماغ کے لیے صحیح ہے بہت سارے مریضوں کے لیے صحیح ہے تو اسی طرح ولجرات دوسری چیز جو مردہ اس شریعت کے لیے حلال ہے وہ ٹڈی ٹڈی اب تو اس دور میں نظر نہیں آتی نہیں پڑ جاتی اللہ عالم بعض لوگ بتاتے ہیں کہ ایوب صاحب کے زمانے میں ٹڈی دل بہت ہو گیا تھا پھر انہوں نے عالمی لوگوں کو بلا کر اس کا کوئی مرکز تلاش کیا تو وہ سبی میں اس کے بیج اور وہ لاوا کیا انڈے جو بھی چیز تھی وہ سبی جو بلوچستان کا علاقہ ہے اس میں زیادہ پایا گیا پھر انہوں نے وہاں اسپرے کر کے اس کی وہ چیز کو ختم کیا یہ جو ٹڈی دل آ جاتا ہے بالکل فضا کو تاریخ بنا دیتا ہے اور کوئی سبز چیز بھی نہیں رہتی وہ ساری کھا جاتی ہیں تو ایک قسم کی ازمائش اور آزادی ہے لیکن وہ حلال ہے پھر میں ادم مصروف ہوں اول خنزیر کا گوشت کسی شریعت کے لیے بھی کبھی ذرہ برابر واسطے بھی حلال نہیں ہوا بعض لوگوں نے اپنے طور پر جیسے کل بتایا کہ عیسائیوں نے اور سکھوں نے اس کو بہت رواج دیا تو باقی دیکھا دیکھی لوگ پھر شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں جیسے ہمارا حال ہے کہ بعض سب کا ذالا غیر مسلم قومیں اپنا کوئی دن مناتی ہیں کوئی عرس مناتے ہیں کوئی جمع ہوتے ہیں کوئی پاگل پنی کرتے ہیں تو ہم نے کہا یہ اپنا دن مناتے ہیں تو ہم کو اتنے پیچھے ہیں ہم بھی اپنا دن مناتے ہیں یہ اس طرح کی بات شریعت نام ہے قرآن حدیث صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے عمل کا اگر اسلام میں کوئی ایسی چیز ہے وہ دن منانا اچھی بات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے خلافت کے زمانے میں اہل کتاب نے یہ کہا تھا کہ اکمل تو رقم والی عید جس دن نازل ہوئی مسلمانوں کے اوپر یہ دین مکمل ہو گیا یہ عید پہلے کسی شریعت کو عطا نہیں کی گئی الم اکمل طلب دینکم سورہ معاہدہ کے پہلے رقو کی آیت ہے چھٹا پارا تو پہلی شریعتیں مکمل ہی نہیں ہوئی کہ ان کے لیے یہ عید نازل ہوتی انہیں عطا کی جاتی یہ اعزاز آخری شریعت کو ملا ہے کہ یہ شریعت مکمل ہوئی ہے تو اہل کتاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ اگر ہماری شریعتوں میں یہ عید نازل ہوتی تو ہم اس دن عید ہونا تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں ان کو فرمایا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو عیدیں ملی ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ ہمیں آپ کے اس میں سے اس سے مزید کوئی عید نہیں ملی اگر عید منانی ہوتی تو اس یہ دن بھی مجھے یاد ہے یہ ٹائم بھی مجھے یاد ہے وہ جگہ بھی مجھے یاد ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سعودی کو کہا وہ جگہ مجھے یاد ہے وہ وقت مجھے یاد ہے جناب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیت پزائیہ مجھے یاد ہے کہ جس وقت جو ہے جبل الرحمہ کے قریب آپ پہنچنے کے اوپر ہوا مجل آپ پہنچتے تو جیسے یہ آیت نازل ہونے لگی تو بوجھ اٹھنی کے اوپر پڑنے لگ گیا وہ مجھے حید بھی یاد ہے لیکن ہم اپنی طرف سے کوئی عید نہیں مزید منا سکتے سرکار سے صرف دو عیدیں ثابت ہیں تو ہم نے بھی دیکھا تھا کہ بہت سارے یہ تیجے غلام یہ کنڈے اور پھر کیا کیا رسم ہے آپ اللہ معاف فرمائے ان چیزوں سے اللہ بچائے بہت ساری مصیبت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اس کی بھی خود ساختہ بہت ساری شرائط ہے کہ حضرت جعفر امام کے کنڈے بنانے ہیں پھر یہ خیال رکھنا سائے سائے میں کھانے ہیں براہ راست آسمان اس کھانے کے اوپر یوں درمیان میں کوئی ہے نہ ہو ایسی چیز نہیں ورنہ یہ ہو جائے گا ورنہ وہ ہو جائے گا اور جو کمزور ایمان لوگ ہیں وہ اس طرح کے پیچھے پڑے رہتے ہیں شریعت میں نہ کوئی کنڈے نہ کوئی تیجے نہ کوئی میں نہ کوئی جراج جبراتے نہ کوئی فلاں فلاں آپ لوگ خود یعنی عوام لوگوں نے علماء کا خیال کیا نہیں ہے کوئی خدمت کرتے وغیرہ علماء نے بھی کہا کہ ہم بھی کوئی اپنی پھر کھانے پینے کی ترتیب بناتے ہیں کسی نے گیارہویں بنائی کسی نے تیجا بنایا کسی نے چالیسواں بنایا کسی نے کچھ اور بنا دیا کہ ویسے جاہل عوام ہماری خدمت کرتی نہیں ہے ان کو پھر اس طرح کی چیزوں کے فضائل بڑے بڑے فضائل اور ایسے ایسے فضائل کہ اگر آپ نہیں عمل کریں گے تو پھر فنا آزاد آپ کے لوگ جو کمزور ایمان ہے وہ بھر جاتے ہیں یہی بات خنزیر کی ہے کہ اصل عیسائیوں نے اس پر آواز دیا اور سکھوں نے ساتھ پھر لوگوں نے دوسرے انگریزوں نے وغیرہ وغیرہ کو ساتھ کوئی تمام دنیا میں اس وقت جتنے غیر مسلم ہیں کا مرکز انگریز ہے آپ اس کی تاریخ کر کے دیکھیں میں نے آپ کو اپنی تاریخ تو خلاصہ بیان کر دیا ہے یونین یہ والے لوگ یعنی روسی ان کا بھی مرکز انگریز ہے فلاں کا مرکز بھی انگریز ہے فلاں یہ جب جب دور جاتے گئے انگریز کے ظلم و ستم سے تنگ ہو کر دور گئے تو اپنی زبان بھی بدلی اپنا عقیدہ بھی بدلا اپنا کچھ اور نظام بھی بدلا اپنی قوم بھی بدل دی ویسے تو ان کی قوم کوئی ہے نہیں آپ لوگ لکھتے ہو نا کوئی ساتھ لکھتا ہے لاشاری کوئی ساتھ لکھتا ہے زرداری صاحب کوئی ساتھ لکھتا ہے فلان ایسے قوم ہے نا ادھر انگریز کی کوئی قوم نہیں ہے وہ ویسے ڈبلو بش ہوتا ہے یا بش ہوتا ہے یا ڈبلو ایچ ہوتا ہے قوم ہے ہی نہیں نسل ہے ہی نہیں وہ اپنا کام سردا باپ دادے کا نام کہاں سے بے اثر بے نسل مطلوب جب مسلمان بے حص ہو جائے دوستو تو اللہ کا عذاب اس کے اوپر اس انداز میں مسلط ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بے اصل اور بے نسل مطلوب کو مسلط کر دیا جاتا ہے جیسے ہمارا حال اگر مسلمان اپنی خودداری میں رہے حیرت ایمانی میں رہے اور اپنے تب تہارت میں رہے تو اس مسلمان جیسی پاکیزہ نسل بھی کسی کی نہیں ہے اس جیسا کردار اس جیسا عقیدہ اس جیسی لباس تمام نظام اسلام کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سنمت مسلموں کو ملا ہے ہر وضع قطع ہر انداز ہر حالت پاکیزہ اور عمدہ ہے لیکن جب وہ خود خراب ہو جائے بدعمل ہو جائے رسم و رواج دیکھا درخی کے پیچھے لگ گئے پھر مسلط کر دی جاتی ہیں دوسرے قوم جن سے اللہ مراد جن کی اصل نسل ہی کوئی نہیں میں نے آپ کو خلاصہ بتایا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو پھر جی کو کیوں قتل کریں گے انہوں نے بجان کو قتل کرنا ہے تو بجان کے ماننے والوں کو قتل کرنا ہے وغیرہ اس لیے کہ عیسائی نے جو اپنا خود ساختہ یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ یہ تنظیر کھانا چاہیے اور ہے یہ حلال ہے اور فلاں ان کی تصویر کے لیے عیسائیوں کے سامنے لوگوں کے سامنے حضرت علیہ السلام کی مزید کو قتل کرتے جائیں گے کہ میری شریعت میں بھی یہ کوئی حلال نہیں تھا یہ ویسے لوگوں نے پیچھے سے جیسے کہ لوگوں نے حضرت علیہ السلام کو معبود بنایا سالس و ثلاثہ کہا مشکل کشا مانا فلاں فلاں فلاں تو حضرت علیہ السلام سے آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ نے ان کو یہ تبلیغ کی تھی حضرت علیہ السلام جواب جواب میں کہیں گے بعد ان کو فی ہے جب تک میں تھا تو ایسا نہیں تھا اور فلما فلنگ کر رکھی رہے جب کل شہید جو مجھے آپ نے اٹھا لیا پھر مجھے نہیں پتا پیچھے لوگوں نے کیا کیا مجھے کیا بنایا عقیدے کھانے پینے کے لحاظ سے کن چیزوں کو حلال کرا دیا بچنا ہے اس چیز سے یہ اتنی اتنا حرام ہے یہ چیز اتنی حرام ہے پرانے زمانے میں لوگ اس چیز کا نام لینا بھی گناہ سمجھتے تھے اور ہر ہر قوموں نے اپنے زبان میں کچھ اس کے نام رکھے تھے کوئی بھیڑا کہتا تھا کوئی گندی چیز کہتا تھا کہ یہ اتنی گندی چیز ہے اس کا نام لینا بھی گناہ ہے اور صحیح بات ہے اس کے بال اس کی کھال اس کے فلاں فلاں فلاں اور یہ نسل کے اعتبار سے اتنا تیز چیز ہے کوئی حد نہیں آپ تو زیادہ سمجھدار دنیا جانتے ہو کہ یہ کتوں سے بھی زیادہ یہ درجنوں کے حساب سے بچے پیدا کرتا ہے اور یہ کہ انہوں نے ہے ہمارے لیے اور ہم نے مصر جیسے کل آپ کو تاریخ بتائی ہم نے ان کے لیے ان گندی چیزوں کے فارم بنا کر ان کو مہیا کرتے ہیں اسلام میں جائز نہیں ہے شراب کا کاروبار اور خنزیر کا کاروبار اس کو اٹھا کر لے جانا اس کا لکھنے والا اس کے لیے کوئی کافی کوئی چیز مہیا کرنے والا فلاں فلاں تمام وہ اس گنا کے اندر ملوث ہے شراب اور تنظیم کی بے شراب اور اس میں مددگار بننا ذرہ برابر بھی وہ مکمل گنا کے اندر شریک ہے ہر کس گیس کی ہے گندگی ہے اور ناجائز ہے اور تیسری چیز چوتھی اللہ بھی غیر اللہ کے نام پر چیز کو منسوخ کرنے سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے اسال ثواب دوستوں اور چیز ہے غیر اللہ کے نام پر نظر میں یہاں دینا یہ اور چیز ہے اب ایک شخص کو کسی عالم کسی بزرگ فوج چھٹا یا زندہ کے ساتھ ایک تعلق ہے ایک بزرگ کسی ولی اللہ کسی غوث کسی کتب کے ساتھ ایک تعلق ہے کسی صحابی سے صحابہ سے انبیاء سے ایک تعلق ہے محبت ہے عقیدت ہے ان کے لیے سال ثواب کرنا چاہتا ہے جدھر مرضی ہے دیکھ بتائے غریبوں میں تقسیم کرے بکرا سبا کرے اس میں دعا کرے اللہ پاک اس میرے صدقے کو قبول و منظور کرنا اور اس کا ثواب مقدسہ فلاں فلاں ہستیوں کو پہنچا دے یہ ہے اسال ثواب اور ایک ہے شرک نیاز نظروں آج للہ نظروں نیاز لغیر للہ یہ ہے کہ کسی پیر فقیر کے نام پر یہ بکرا وقف ہے ادھر ہی یہ سبح ہوگا یہ مٹھائی ادھر ہی جائے گی یہ چادریں ادھر ہی جائیں گی اگر چادریں چڑھانا کوئی عقیدت اور محبت کی بات ہوگی دوستوں تو حضرت ابو بکر سے زیادہ عاشق رسول کوئی دنیا میں نہیں سب سے بڑا عاشق رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے جنہوں نے پہاڑ کے اوپر چڑھایا جناب سرکار جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے آج اس پہاڑ کے اوپر راستے بن چکے لوگ اکیلے نہیں چڑھ سکتے اور وہ اتنے مضبوط کو اتنے موٹے نہیں وہ اس کی طاقت نے سرکار جو جہاں پہ یہاں اٹھا کے اس غارے سو کے اوپر پہنچا دیا چادریں چڑھانی ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چڑھاتے جناب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے ہوتا ہمارا پر اور پھر اس پر لال بھی رکھتے ہو پتھر بھی رکھتے ہو پھر بھی جاتے اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے دوستو ما اللہ بھی غیر اللہ کے نام پر چیز دینا یہ ناجائز اور حرام اور شرک ہے ہاں اصال سلام آپ کریں اللہ کے نام پر دو نفل کرے اللہ تعالیٰ کے نفلوں کو قبول منظور فرما اور ان کا ثواب کسی کو پہنچانا ہے وہ آپ دعا کر دیں انشاءاللہ باقی بات کریں بات ہو گئی تھی مردار کے حرام ہونے کے بارے میں اور بہنے والے خون کے بارے میں اور خنزیر کہ اس کی کوئی چیز حلال نہیں ہے اس کو قتل کرنا ثواب ہے پین اور فسک یہ گندگی ہے اور ناجائز اور حرام ہے اس کو جو لوگ کھاتے ہیں وہ اسی طرح کے عادتوں کے مرتکب ہوتے ہیں جیسے یہ گندی چیز ہے چوتھی چیز فرمائی کو ہل غیر اللہ بھی غیر اللہ کے نام پر جو چیز منسوخ کر دی جائے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے یہاں تک بات ہو گئی فرمایا فمن استر غیر ولا فإن ربك غفور رحیم بس جو شخص مجبور ہو گیا اس کے پاس حلال چیز نہیں ہے اور بھوک شدید لگ گئی ہے اور جو چیزیں اس کے پاس موجود ہیں وہ حرام ہیں مثلا مردہ کوئی جانور پڑا ہوا ہے یا خون ہے یا ایسی یہ خنزیر یا غیر اللہ کے نام پر منسوخ جو چیز ہے یا پہلے جو قرآن مجید نے حرام چیزیں بیان کی ہیں گلا گھونٹ کر مرا ہوا جانور ہے کسی دوسرے جانور نے مارا ہے یا اوپر سے گرا ہوا ہے یعنی مردار اور حرام چیز اس کے پاس موجود ہے اور انتہائی شدید بھوک لگی ہوئی ہے حلال چیز اس کے پاس موجود بھی نہیں ہے اور قریب ادھر ادھر سے کوئی حاصل ہونے کی بھی امید نہیں ہے تو اگر یہ کوئی چیز نہیں کھائے گا تو مر جائے گا جان بچانا فرض ہے لہذا کتنی مقدار میں حرام چیز کھانا شریعت کے شخص کے جان بچانے کے لیے جائز قرار دیتی ہے جتنی حرام چیز کھانے سے اس کی جان بچ جائے گی اتنا اس کے لیے جائز ہے وہ چیز اتنی مقدار میں اس کے لیے حلال ہو گئی ہم انستر کا بھی لگا بھی بنا لیکن اس میں دو شرطیں ہیں کہ ایک تو وہ گندی چیز کھا کر کوئی سرکشی کا پروگرام نہ ہو کوئی غلطی کا گناہ کا ارادہ نہ ہو کیونکہ گندی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے استعمال سے گندے خیالات اور گندے طرف انسان چلا جاتا ہے تو یہ حرام چیز اس کے لیے مجبوراً حلال قرار دی گئی ہے جان بچانے کے لیے تھوڑی سی مقدار میں جتنی سے کہ جان بچ جاتی ہے چند دکھ میں ان دو ہیں ایک یہ کہ یہ گندی چیز کھا کے گناہ کا کوئی ارادہ نہ ہو والا عادن اور نہیں دوبارہ بار بار کھانے کا ارادہ ہو اس ان دو شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے تھوڑی سی حرام چیز کھانا جائز ہے لیکن اب یہ پیمانہ کہ کتنی چیز کھائے گا تو جان بچ جائے گی یہ تو نہیں اندازہ ہو سکتا نا اب فرض کرو چار بوٹیوں کے کھانے سے اس کی جان بچ جانی تھی تو اس نے پانچ کھا لی ہیں پانچ کے کھانے سے بچ جانی تھی اس نے سات کھا لی ہیں اپنے ذہن کے مطابق کہ اتنی مقدار سے میں بچ جاؤں گا تو کچھ غلطی سے زیادہ کھا گیا ہے تو آگے فرمایا فین نربہ میں مفور ہو رہی اپنے رب سے گناہ کی معافی مانگے کہ جو مقدار میرے لیے جائز تھی جان بچانے کے لیے ہو سکتا ہے اس مقدار سے میں زیادہ کھا گیا ہوں تو اللہ باپ مجھے معاف فرما یہ غلطی سے ایسا ہو گیا ہے تو بھیا صبح آپ کا رب مغفرت کرنے والا مہربان ہے بات یہاں مسئلے کے لحاظ سے سمجھنے کی یہ ہے کہ جان اگر خطرے میں ہے اور کھانے کے لیے چیز اس کے پاس حرام ہے اور یہ شخص حرام چیز استعمال نہیں کرتا اور فوت ہو جاتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہوا حدیث میں آتا ہے اعلیٰ آلات یہ شخص گنہدار فوت ہوا ہے یہ جو حرام چیز ہے اس کو جان بچانے کے لیے شریعت نے کہا آپ کھا سکتے ہو اس کے لیے اب حرام نہیں تھی اتنی مقدار اس کے لیے استعمال کرنا جائز تھی اور اس نے محض اس سمجھ میں کہ آپ تو ویسے بھی جا رہا ہوں اور مر رہا ہوں تو حرام چیز میں کیوں استعمال کروں وہ اس کے لیے اس وقت حرام نہیں تھی اور یہی وہ ایت ہے کہ جس سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ جان بچانا فرض ہے ایسے بولا تم کو دی گھر میں لگتا ہوتا قرآن کی ایت ہے کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو کہ جہاں کوئی سوائے خطرے کے اور ہلاکت کے نقصان کے کوئی اور پہلو ہی نہیں ہے اور خام خواہ اس جلسے میں اس جلوس میں اور ایسے پروگرام میں شریک ہو رہا ہے جس میں خطرے ہے اور فائدہ کوئی نہیں ہے ہاں ایک تو کوئی اسلامی جہاد ہے اور اس تقریب کے اوپر جا رہا ہے جس میں اسلام کی سرحدوں کی مسلمانوں کے ملک کی سرحدوں کی اسلام کی سر بلندی کا اس میں اندازہ افغان ہے تو وہ تو جانا ہے لیکن اگر صرف خطرہ اندازہ ہے تو قرآن نے کہا تلکی بے دیکھی کو ملا تعلقہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو جب ہلاکت یقینی ہو تو اس میں نہ ڈالو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ کوئی شخص اگر وہ حرام چیز نہیں کھاتا اور فوت ہو جاتا ہے تو وہ گناہ گار فوت ہوگا جب شریعت نے اس کے لیے جائز قرار دے دی تو یہ شریعت سے زیادہ اوپر احتیاط والا آ گیا ہے یہاں پر دوسری بات ہے ایک مجبوراً کہیں انسان پھنس جائے اللہ معاف فرمائے ایسے امتحان سے اللہ بچائے کہ کہیں کافروں کے علاقے میں انسان پھنس گیا اور کافر اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ تم میں کفر کہو قرآن حدیث کی اپنے نبی کی توہین کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کرتے ہیں تو کلمہ کفر والی جگہ میں ذہنی طور پر کلمہ کفر کہنا دل میں اطمینان کامل ہونا شریعت نے رخصت دی ہے جیز کہا ہے لیکن اگر کوئی شخص ذہنی طور پر بھی کل میں کفر نہیں کہتا اور شہید ہو جاتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ شخص عظیمت کی موت مرا ہے شہادت اس کو نصیب ہوگی اس کے لیے رخصت جیز تھی کل میں کفر کہنا جائز تھا نہ کہنا مقام عظیمت تھا اور شہید ہو گیا لیکن اس طرح پہ کہ جہاں یہ کھانے پینے کے لحاظ سے اس کے پاس حلال کوئی چیز نہیں ہے اگر حرام چیز اس کے پاس ہے حرام کھائے تو وہ بچ سکتا ہے لیکن یہ شخص حرام نہیں کھا رہا کہ میں اب بڑھ رہا ہوں تو میں اتنی تھوڑی سی چیز بھی یہ چیز نہیں کھاتا ہوں تو یہ مر جاتا ہے حرام نہ کھانے کی وجہ سے اس میں یہاں پر جان بچانا فرض ہے اور اس حرام کو اتنی مقدار کے لیے اس کے لیے شریعت نے جائز قرار دیا ہے اور یہ واجب ہے اس پر کہ اپنی جان کو بچائے اور اتنی مقدار میں وہ چیز کھا لے مردار کا گوشت ہے یا کوئی اور چیز حرام اس پر مشہور اور بہت ساری لمبی تفصیل ہے اس پر واقعات ہیں کہ یہ اس کے لیے جائز ہے جائز واجبی ہے کہ جان بچائے لیکن اگر اس کو واضح پر عمل نہیں کرتا اور وہ کچھ نہیں کھاتا فوت ہو جاتا ہے گناگار فوت ہوگا لیکن دوسری جگہ میں جو رخصت ہے کلمہ کفر کہنے کی قرآن مجید نے چودہ پارے میں بیان کیا من من من من کفر بعد ایمان ہی اللہ وقلبہ مطمئن شرح بالکفر صدرا فعلی غضب من اللہ کہ اگر کہیں ایسی جگہ میں پھنس گیا لوگ اس کو مجبور کر رہے ہیں تم کلمہ کفر کہو تب ہم تمہیں چھوڑیں گے اپنے نبی کی توہین کرو شریعت کی یا قرآن کی توہین کرو اس کو شریعت رخصت دے رہی ہے ہے کہ آپ کے لیے جائز دل میں اسلام کامل ہو اس میں تجزب نہ آئے اللہ جانتا ہے دل کے حال کو یہ شخص تو نہیں جانتا جو مجبور کر رہا ہے کلمہ کو کہنے پر لیکن ذہنی طور پر یہ شخص کہتے ہیں ہاں ہماری شریعت اس طرح ہے ہے اس طرح اور جان بچا لیتا ہے تو اس کو رخصت دیتی ہے شریعت جائز ہے بعد میں اس پر بھی اپنی کر لے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنا لے لیکن اس رخصت پر عمل کرنا جائز جائز ہے ہے کہنا جان بچانے کے لیے واجب نہیں ہے اس رخصت کے اوپر عمل کرنا اگر یہ شخص زہری الفاظ میں بھی کل کفر کہنا برداشت نہیں کر سکتا تو کا جملہ نبی کے لیے شریعت کے لیے یہ ادنا بھی اپنی زہری زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا اور وہ لوگ اس کو مارتے ہیں تو یہ شخص اونچے درجے کی شہادت کے اوپر فیض ہوگا یہ مقام عظیمت ہے اور اس کے اوپر قرآن مجید نے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے احوال ملتے ہیں جس وقت زید ابن دسنا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ایک پروگرام کے لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے ان میں سے دو تین گرفتار ہو گئے کچھ مقابلے میں شہید ہو گئے اور وہ گرفتار ہو کر پھر مکہ بھیج دیے گئے تھے اور مکہ والے مشرقین نے یہ کیا کہ بدر میں جو ان کے کافر مارے گئے تھے اس کے بدلے میں پھر ان کو مارنے کا سوچنے لگ گئے وہ زید ابن و دسنا رضی اللہ تعالیٰ بھی انہی میں سے تھے جب پہلے تو ان کو گرفتار رکھا اور تکلیف وغیرہ دیتے رہے جب مکہ کے باہر انہوں نے سولی لٹکائی اور ان کو شہید کرنے کا پروگرام کیا تو سارے جمع ہو گئے اور ان کو لے کر چلے گئے کہ ان کو قتل کرنا ہے اب شہید کرنا ہے اگر زید ابن دسنا رضی اللہ تعالیٰ کو تو ایک مشرقین مکہ میں سے ایک شخص نے زید ابن دسنا کو یہ کہا کہ اگر آپ یہ کہہ دو کہ اس سولی والی جگہ پہ تمہاری جگہ پہ تمہارے نبی کو یہاں پر سولی پہ لگا دیا جائے تو میں تمہیں چھڑا دیتا ہوں یہ جملہ آپ کہہ دو اور ظاہری طور پر شرم جان بچانے کے لیے میں نے بتایا کہ یوں اس طرح کا جملہ دل میں ایمان مضبوط ہو ظاہر یوں جملہ کہنا جائز بھی ہے اور میں بسا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہو اگر راستے میں کہیں جاتے ہوئے کانٹا پڑا ہوا ہو اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے گزرنا ہو اور ہمیں اندازہ ہو کہ یہ کانٹا ہمارے محبوب پیغمبر کو چبنے کا اندازہ ہے تو میرے جیسے ہزاروں لاکھوں جان کا نظرانہ دے دیں گے لیکن اپنے نبی کو کاٹنے کی چرم برداشت نہیں کر سکیں آپ ہمارے تعلق کی نزاکتیں کیسے سمجھتے ہو ستمبر تم سے امیدیں کرم ہوگی جنہیں ہوگی آپ لوگوں نے مجھے قدر کرنا ہے سیلی پہ چڑھانا ہے شہید کرنا ہے جو مرضی ہے کرو اس سے مجھے نہیں کوئی ڈر خوف لیکن یہ تم اگر دل میں تصور رکھتے ہو کہ میں اپنے نبی کے بارے میں کوئی کا جملہ ادنا اور جو کے اوپر ہر کے ایسی بات نہیں تو یہ ان کو شہید کر دیا گیا کوئی شخص ذہنی طور پر بھی نہیں کہتا تو یہ مقام عظیمت ہے اور اس کو بہت بڑی ساتھ رخصت ہے اور ایسا کسی موقع پر ہوا بھی کہ ایک یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی بری بری باتیں تنزیہ اور کبھی کیسے کیسے کہتا رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں یہ بات کہی بھی کہ اس شخص سے اللہ پاک نجات دے دے کہ یہ ایسا وہ اذیت والے جملے کہتا تھا مشہور سردار ہے کاب بن اشرف یہودی اس کا رحیم مدینہ کے اطراف میں کلا تھا بار ہاتھ صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے تو ایک دوسرے اور صحابی تیار ہوئے کہا نہیں حضرت یہ نہیں کام کر سکتے یہ ہمارا کام ہے یہ صحابی یہ کام نہیں کر سکتے یہ میں کر سکتا ہوں بارہ وہ قریب آئے اور آپ سے اجازت چاہی کہ حضرت میں اس کو اپنے قابو میں لینے کے لیے کچھ ایک دو جملے ایسے کہوں گا جو جملے کہنا میں مناسب نہیں ہیں لیکن وہ اتنے غلط بھی جملے نہیں کہوں گا مثلاً اس نے یہ کہا کہ وہاں ہمیں بھوکی ہے اور کوئی چیز بھی نہیں ہے نبی پر ایمان تو ہم لے آئے ہیں لیکن کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے آپ سردار ہیں ہمیں آپ تو اس طرح کے جملے مجھے کہنے کی آپ اجازت دے دیں تو میں بن اشرف یہودی کا نظام درست کر دیتا ہوں آپ نے اجازت دی تو وہ ضروری طور پر وہ الفاظ بے ادبی کے یا خلاف اولا استعمال ہوئے باہر ان صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو طریقے کے ساتھ وہ قتل کر دیا اور وہ جان چھوٹی اس سے اس سے ایک اور مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ نبی کے گستاخ کی سزا زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے فرمان کے مطابق قتل ہے بعد میں لوگ یوں کہتے رہتے کہ یوں گستاخ نے یوں جیسے ان کا اثر ہو گیا ان کے کہنے کے مطابق یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے لوگ تھے ان میں سے کئی ایک کو قتل کیا گیا زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ خاتون کو جو بہت بڑے الفاظ کہتی تھی ایک نابینا صحابی نے دوسرے صحابہ کو منع کیا کہ یہ ہے ہے ہمارے نبی کی تو میں اور تو جہاد کر نہیں سکتا ہوں تو کم کم از اس خاتون کو تو میں قتل کر سکتا ہوں وہ نبی نے صحابی نے اجازت چاہی دوسرے صحابہ کو منع کیا مجھے یہ مقام حاصل کرنے دینا اور اس نے واقعہ اس عورت کو قتل کیا تو نبی کے گستاخ کی سزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی ہدایت کے مطابق سزا اس بار قتل کی تو بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک رخصت ہے جو رخصت کی حد تک ہے اور ایک رخصت ہے جو اس رخصت پر عمل کرنا واجب ہے جان بچانے کے لیے کچھ ایسی چیز کھا لینا وہ واجب ہے اور ایمان بچانے کے لیے اگر ذہنی الفاظ بھی وہ گئے کے نہیں کہہ سکتا اور لوگ اس کو مار دیتے ہیں تو یہ مقام عظیمت ہے اور شہادت ہے اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب کرنا